في كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اظام اور حفت معاف خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب صاف آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان علم کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا ہے حضرات قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کو شروع کروں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے یہ جو احباب سوئے پڑے ہوئے ہیں ان کو یا تو جگا دیجیے یا ان پر فاتحہ پڑھ کر مسئلہ ختم کر دیجیے ان کو جگا کر بھیجیے بات نہیں ہوگی بات میں نہیں کروں گا جب تک آپ سامنے نہیں آئیں گے اور سونے والوں کو بتائیں گے نہیں یا فاتحہ پڑھ کر مسئلہ نہیں ختم کریں گے آئیے سامنے آئیے بالکل درمیان میں کھڑا نہیں ہونی چاہیے شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بات کچھ کا کچھ آپ کو سمجھا دیتا ہے اور بعد آپ علماء کو گالیاں دو گے مولوی کو گالی دو گے وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور وہ کہہ کر چلا گیا اور جس کو جانا ہو وہ ابھی چلا جائے درمیان میں جانے کی فضا نہ بنائے جانا ہو چلا جائے کوئی پابندی نہیں ہے بالکل سامنے آئیے کیا ہے جگہ اردو نہیں سمجھ میں آتی آپ کو آؤ بھائی سامنے آؤ آؤ نا سامنے بالکل سامنے آ گیا کوئی بات نہیں ہلچل مچ رہی ہے کوئی بات نہیں آئیے سامنے آئیے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے سامنے تعالیٰ کا فضل ہے کرم ہے احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں علماء کرام کی قیمتی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا ہے معزز سامعین کرام دین کی باتیں سننا اور دین کی باتیں سنانا تقریریں کرنا واض و نصیحت کرنا اور طباق کا ہونا مدرسوں کے جلسوں کا ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا اور جب سے آپ نے اسلام کا نام لینا شروع کیا اور مسلمانوں کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرنا شروع کیا اسی وقت سے آپ نے یہ جلسے دیکھے ہوں گے جلوس دیکھے ہوں گے وعد و نصیحت کی مجلسوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا لیکن حضرات یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور بہت بڑی یہ خساری کی بات ہے کہ جتنی باتیں آج مسلمان سنتا ہے یہ عہد کر کے آتا ہے قسم کھا کر آتا ہے کہ اس مجلس میں جانا ہے مجھے جو باتیں علماء کہیں گے اس کے خلاف مجھے کرنا ہے اگر علماء کہیں داڑھی رکھنے کے لیے تو مجھے داڑھی مڈانا ہے اگر علماء کہیں نماز پڑھنے کے لیے تو مجھے نماز چھوڑنا ہے علماء کہیں پردہ کرنے کے لیے تو مجھے بے پردہ عورت کو بازار میں لانا ہے علماء کرام سود سے منع کریں رشوت سے منع کریں حرام سے منع کریں یہ عہد کر کے آتا ہے ایک بدقسمت مجلس یہ وہ مجلس ہے جس میں آنے والا بری نیت کے ساتھ آتا ہے ہے اور بد نیتی کے ساتھ آتا ہے سنیما جانے والا سنیما دیکھنے میں مخلص ہوتا ہے شراب پینے والا شراب پینے کے اندر مخلص ہوتا ہے قوالی سننے والا قوالی سننے کے اندر مخلص ہوتا ہے اس کی محفل میں شرکت کرنے والا وہ گناہ کی نیت سے جاتا ہے کے اڈے پر جانے والا وہ بدکاری کی نیت سے جاتا ہے کیا ایک مجلس ٹھٹا کرنے کے لیے رہ گئی اور ایک مجلس مذاق کرنے کے لیے رہ گئی مسلمانوں کو کافی نے جو مذاق اڑایا وہ کم ہے یہود اور نصارہ جو دین کا ٹھٹا کر رہے ہیں اسلام کا جنازہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے کلام پاک کی توہین کر رہے ہیں وہ کم ہے کہ مسلمانوں عمر کا نام رکھ کر ابو بکر کا نام رکھ کر صدیق کا نام رکھ کر فاروق کا نام رکھ کر عثمان کا نام رکھ کر یہاں خواتین آئی ہی نہیں ہے یہ خالص دینی اجتماع ہے نہ یہاں کوئی کتا کچھ آنے والا ہے نہ یہاں کوئی سور والا ہے کس مرد نے کہا کس مفتی نے کہا کس علامہ نے کہا کہ اگر عورت دینی مجلس کے اندر جائے تو وہ بغیر پردے کے جائے اور ان کے اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو اور کس حدیث کے اندر یہ بات ہے قرآن شریف کی کون سی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ جہاں مرد اور عورت ایک اکٹھا جمع ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے تو دینی مجالس اور مدارس کے جو اجتماعات ہیں وہ اس سے مستثنا ہے یہ کس کے باپ نے کہا اور کون سے دار لکھتا سے یہ فتوا نکلا یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے بس کرو بہت ہو گیا ٹھٹا بہت ہو گیا بذا اسلام کا جنازہ نکالنے کے لیے یہود کافی ہے نسارا کافی ہے بت پرست کافی ہے گائے کا پیشاب پینے والا کافی ہے بتوں کی پرست کرنے والا زمین اور چندرما اور سورج کی پوجا کرنے والے کافی ہیں مسلمانوں تمہاری ضرورت نہیں ہے بہت جنازے نکل چکے بہت قسمتیں لٹ چکی بہت عفتیں تار تار ہو چکی بہت جو ہے کم سن عورتوں کی آبرو لٹ چکی اب ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ تم اسلام کے لیے بدنما داغ بنو اگر تمہیں مسلمان بننا ہے خالص مسلمان بنو اگر تمہیں اسلام پسند نہیں ہے میں اللہ کا واسطہ دے کر میں نبی کا واسطہ دے کر میں خدا کے قرآن کا واسطہ دے کر میں کعبے کی عظمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تمہیں جبرائیل لا کر مجبور نہیں کر رہا ہے کہ تم اسلام لا کر اسلام کو رسوا کرو اللہ میرا سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرا نبی تمہارے ضرور اور تمہارے سلام کا محتاج نہیں ہے میرے اللہ کے لیے گڑبڑوں کی مخلوق ہے سجدہ کرنے کے لیے تصویر کرنے کے لیے میرا اللہ کہتا ہے وَإِن مِن شَئِن اللہ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَاكِ اللَّهَ تَفْقَهُونَ تَنْزِحَهُمْ ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے یہ دن کا بیان کر رہا ہے یہ درخت بیان کر رہا ہے یہ شجر بیان کر رہا ہے یہ حجر بیان کر رہا ہے یہ فرشتے بیان کر رہے ہیں یہ ستارے بیان کر رہے ہیں یہ جانور بیان کر رہے ہیں میرا اللہ تمہاری تصویر کا محتاج نہیں ہے مسلمان ہونا ہے یا یو الدین امن القلو سلمی صاف کا ولا تبھی وہ خطوا شیطان پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ آدھے پیتر آدھے بٹیر نہ بنو آدھے مرد آدھے عورت نہ بنو دنیا میں ایسوں کو ہجڑا کہا جاتا ہے ہجڑوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا منافق کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا بھیڑ بننا ہے کافر بننا ہے شمار بننا ہے فرق بننا ہے میرا اللہ تمہاری نمازوں کا محتاج نہیں ہے تمہارے ذکر کا محتاج نہیں ہے تمہارے مدرسوں کا محتاج نہیں ہے تمہارے واد و نصیحت کا محتاج نہیں ہے ہندوستان سیکولر ملک ہے ہندوستان جمہوری ملک ہے ہندوستان آزاد ملک ہے یہاں پر کوئی بھی مذہب اپنانے کی آزادی ہے جاؤ جو مذہب تمہیں پسند ہو جو دھرم تمہیں پسند ہو جو سود کی اجازت دیتا ہو جو سود کھا کر ماں کے بلاکار کرنے کی اجازت دیتا ہو رشوت کھا کر جہنم کے لوگوں کو اپنے پیٹ میں داخل کرنے کی اجازت دیتا ہو ماں بہنوں کو بغیر پردے کے رنڈیوں کی طرح بازاری عورتوں کی طرح فاہشہ عورتوں کی طرح بازاروں میں گھمانے کی اجازت دیتا ہو ہندوستان سیکولر ملک ہے ہندوستان جمہور ملک ہے یہ کسی باپ دادا کی میراث نہیں اس ہندوستان کی دھرتی پر اس ہندوستان کے ذرے ذرے پر میرے شیخ الہند کا خون لگا ہے میرے شیخ الاسلام کی قربانیاں ہیں مالٹا کی جیل گواہ ہے انڈمان نکوبار کا کالا پانی گواہ ہے ہمارے اکابرین کی قربانیاں دلی سے لے کر میرٹ تک کا درخت جس پر ہمارے علماء کرام کو سلی پر چڑھا دیا گیا اور شاملی کا وہ میدان کہ جس کے اندر ہمارے علماء کرام کو کے کے چمڑے اندر ڈال کر زندہ جلا دیا گیا یہ دھرتی کسی باپ کی دھرتی نہیں ہے یہ زمین کسی باپ کی زمین نہیں ہے ہم یہاں پر کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں ہم مالک مکان کی حیثیت سے رہتے ہیں اس لیے آپ پر کوئی دھرم کی مجبوری نہیں ہے آپ پر کوئی مذہب کی مجبوری نہیں ہے آپ پر کوئی فجر کی نماز پڑھنے کی اور پنج وقتہ نماز پڑھنے کی مجبوری نہیں ہے داخل ہونا ہو اچھی طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام کا مذاق اڑانا ہے اسلام کا ٹھٹا کرنا ہے قرآن کا مذاق اڑانا ہے جاؤ کافروں کے ساتھ مل جاؤ کہ شاید جو ہے واجپائی خوش ہو جائے شاید جو ہے یہ اڈوانی خوش ہو جائے اور یہاں کے ہندو فرقہ پر سندھی میں خوش ہو جائے کہ مسلمان مرتد ہو کر ہمارے مندروں کے اندر آ رہا ہے مسلمان پاؤ کشی کو حرام کہہ رہا ہے مسلمان بت پرستی کہہ رہا ہے تمہارے اس نفاق کی وجہ سے شاید ہندوستان کا فساد مٹ جائے ہندو مسلم کا گڑبڑ مٹ جائے گجرات کا بدتما داغ مٹ جائے جمشید ملیانہ اور اسی طریقے سے بامبئی بھیمنڈی کے فسادات کا داغ ہندوستان سے مٹ جائے بھائیو ضرورت نہیں ہے ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے اللہ مجبور نہیں کرتا قرآن مجبور نہیں کرتا صحیح معنوں میں باپ کے حلال نقطے سے پیدا ہوئے ہو اور صحیح معنوں میں تمہارے کان کے اندر اذان دی دی گئی گئی ہے ہے تمہارے کان کے اندر اقامت صحیح معنوں میں تم نے آخائے دو عالم جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام رکھا ہے تم نے مائکل جنسن کے دامن کو تھاما نہیں ہے تم نے فلم میں کام کرنے والے کسی سور کھانے والے کے دامن کو تھاما نہیں ہے تم نے فلم میں کام کرنے والے کسی رنڈی کے دامن کو تھاما نہیں ہے تم نے فلم میں کام کرنے والے کسی جو ہے نام کا مسلمان وہ سلمان خان ہو یا کوئی اور خان ہو اس کے دامن کو تھاما نہیں ہے نہ تو تمہارے کلیمے میں ان کے کسی حرامی کا ذکر ہے نہ تو تمہارے ایمان مجمل میں ایمان مفصل میں کلام پاک کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم نہ امریکہ کا تذکرہ ہے نہ یورپ کا تذکرہ ہے نہ واشنگٹن کا تذکرہ ہے نہ ٹونی ملیر کا تذکرہ ہے نہ بش کا تذکرہ ہے نہ اڈوانی کا تذکرہ ہے نہ واجپئی کا تذکرہ ہے نہ ٹھاکرے کا تذکرہ ہے نہ پھر خبر تنظیموں کا تذکرہ ہے تم ان پر ایمان نہیں لے آئے تمہارا ایمان اللہ پر ہے تم نے وعدہ کیا تھا آمن تو بلّہ میں اللہ پر ایمان لے آؤں گا وہ منائی ہی میں اس کے فرشتوں پر ایمان لے آؤں گا وہ کتبی ہی اس کے کتابوں پر ایمان لے آؤں گا وہ رسول ہی اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤں گا وہ یوم آخری قیامت کے دن پر ایمان لے آؤں گا وہ قدری خیری ہی وہ بھی من اللہ تع وافی بادل موت اور تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے کر آئے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ قبر کی زندگی پر ایمان لے کر آئے تھے محسوس کی زندگی پر ایمان لے کر آئے تھے کو تم نے مانا تھا عرش کو تم نے مانا تھا کرسی کو تم نے مانا تھا جنت کو تم نے مانا تھا کو تم نے مانا تھا خدا کے صفات کو خدا کی ذات کو خدا کے وجود کو خدا کے قادر مطلق کو خدا کے حاضر و نادر ہونے کو تم نے مانا تھا مسلمانوں اس پاگل کتے نے تمہیں کاٹ دیا کہ نبی کے دامن کو چھوڑ کر تم نے امریکی کتوں کے دامن کو تم نے تھام لیا مسلمانوں تمہیں اس پاگل کتے نے کاٹ دیا کہ نبی کے دامن میں نظر آ رہا ہے صدیق کے دامن میں آج تمہیں داغ نظر آ رہا ہے فاروق کی عدالت میں آج تمہیں خامی نظر آ رہی ہے آج تم نے غیروں کا دامن تھام لیا تمہارے چہرے یہود و نصارہ کی طرح اور تمہارے لباس اغیار کی طرح اور تمہاری عورتوں کی تہذیب تمہاری عورتوں کی تمدن اور تمہاری عورتوں کی معاشرت اور بازاروں میں پھرنے والی کافرہ اور چمار اور مشرقہ عورت کے اندر کیا کوئی فرق ہے کیا کوئی ان کے اندر بنیادی جو ہے فرق ہے آپ دیکھ لیں کوئی فرق نظر نہیں آتا ایک مشرقہ عورت میں ایک کافرہ عورت میں اور ایک مومنہ عورت میں ایک نماز پڑھنے والی عورت میں ایک روزہ رکھنے والی عورت میں ایک دیوالی منانے والی عورت میں ایک گنیش کی پوجا کرنے والی عورت میں کیا ہو گیا ہے کون سے رخ کی طرف جا رہے ہو اور کتنا دلیل کرنا چاہو گے اور کتنا تم رسوا کرنا چاہو گے کیا تم نے نہیں دیکھا جیسے کے اندر تیرہ تیرہ سال کی امت کی بیٹیاں امت کی معصوم لڑکیاں ان کو یہودی کتوں نے یہودی اور نسارا کتوں نے جن کو میرے اللہ نے کہا ضروری علیہ وبا والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کی رسوائی جن یہود و نصارہ کے بارے میں کہی گئی جب کبھی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے مرد پڑھتا ہے عورت پڑھتی ہے جماعت سے پڑھی جاتی ہے انفرادی پڑھی جاتی ہے عید کی نماز ہو فرض نماز ہو واجب نماز ہو نفیل نماز ہو سنت نماز ہو کیا سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی اس سورہ فاتحہ کے اندر وہ کون سے قرآن کی سورہ فاتحہ ہے جس میں یہودیوں پر لانت نہ برسائی گئی ہو غیر المقوبی علیہ ہند یہ مقصوب علیہ کون ہے یہ ظالین فرقہ کون ہے جس کو سور فاتحہ پڑھ کر تم لانت بھیجتے ہو تم کہتے ہو میرے اللہ کا غضب ہو میرے اللہ کی لانت ہو میرے اللہ کی فٹکار ہو یہ یہودی کتے یہ عیسائی کتے ہماری امت کی تیرہ تیرہ سالہ چودہ چودہ سالہ معصوم بچوں کو گرفتار کر کر ان کے رحم معذرت کے اندر حرام نقطے کو رکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ امت کی بیٹیوں سے ہم عیسائی بچوں کو پیدا کریں گے ہم امت کی بیٹیوں سے ہم یہودی بچوں کو پیدا کریں گے یہ دین لٹتا رہے گا یہ عزتیں لٹتی رہیں گی یہ جنازے جاتے رہیں گے اور ہم زندہ رہیں گے آخر کیا تمہارے جسموں کے اندر گرم خون نہیں ہے گرم خون تو کتے کے پلے کے اندر بھی ہوتا ہے گرم خون تو سور کے جسم کے اندر بھی ہوتا ہے آخر اس سور کے خون کے اس جسم کے خون میں اور کتے کے جسم کے خون میں اور تمہارے خون میں کیا فرق ہے پڑکتی حمیت جاگتی کیوں نہیں اور تمہارا جوش ابلتا کیوں نہیں کب تک یہ حالت ہوتی رہے گی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے قرآن کو کب تک تم دلیل کرتے رہو گے اپنے ہاتھوں سے اپنے وجود سے کب تک اللہ کے گھروں کو ویران کرتے رہو گے ابھی جانا بجر کے وقت ساری رات تقریب سنیں گے علماء کے بیانات سنیں گے علماء کے کتابات سنیں گے سنیں گے نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اور نماز پڑھنے والا چھوڑنے والا کافر ہے مشرق ہے عقیم السلام ولا سکون من المشرقین میرا رب کہتا ہے نماز کو پڑھو اور نماز نہ پڑھنے والا مشرقین میں سے ہے میرا حبیب پاک میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو امام الدین ومن اقام اقام الدین ومن تر کہا حدم الدین نماز دین کا ستون ہے جو اس کو قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے جو نماز کو گراتا ہے وہ دین کو گراتا ہے نماز کے بارے میں قرآن میں ایمان اور اسلام کفر میں فرق کرنے والی چیز بتایا اور حدیث کے اندر آقا نے فرمایا اسے قائم کرنے والا مومن اور اسے گرانے والا بھیڑ جبار اور کافر اور مشرق اور بت پرست آپ نے قرار دیا آج ساری رات قرآن کی باتیں سننے کے بعد حدیث کی باتیں سننے کے بعد دین کی باتیں سننے کے بعد اور اولیاء کرام کے واقعات کو سننے کے بعد فجر کی نماز میں دیکھ لینا جب موسم بلال کا نائب کنارے کے بلندیوں سے پکارے گا السلام تو خیر من حیال حیال الفلاح آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ کامیابی کی طرف میرے رب کی و جلالت کی قسم گلی میں سونے والا کتا جائے گا گلی میں سونے والا سور اپنی کی تلاش کے اندر تاخانہ کھانے کے لیے نکل جائے گا مسلمانوں مومن کا نام رکھ کر مسلمانوں کا نام رکھ کر نبی کے غلام بن کر اولیاء نام اولیاء کرام کے دامن کو تھام کر ہماری ہماری مائیں ہماری بہنیں امت کی بیٹیاں امت کی بہنیں کوئی اسما نام رکھ کر کوئی خطیجہ نام رکھ کر کوئی سلما نام رکھ کر تم کتے سے گئے گزرے ہو تم سور سے گئے گزرے ہو گلی کا کتا حیال صلاح سننے کے بعد جگ جاتا ہے گلی کا سور پاخانہ کھانے کے لیے حیال صلاح حیال الفلاح کے بعد جگ جاتا ہے میرے رب کے قرآن نے کلام پاک کے چوتھے بارے میں تم کو کتاب کرتے ہوئے کہا تم تم خیر امتی اوکری جسلی ناس تم بے بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو آدم کی امت سے بھی تم نو کی امت سے بھی تم شیش کی امت سے بھی تم موسا کی قوم سے بھی تم عیسا کی قوم سے بھی تم زمین کی مخلوق سے بھی تم آسمان کے فرشتوں سے بھی اللہ نے تم جیسی بہتر مخلوق کو تم جیسے بہتر انسانوں کو اور تم جیسے بہترین سانچے کو اللہ نے بنایا ہی نہیں اے بہترین مخلوق کل تم خیر امتین کا لکھاف لقب پانے والے اور ولیکی امتی اللہ نے فرمایا امت وسط امت وسط کا لقب پانے والے اور نبی کے غلاموں کا کتاب پانے والے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی قومیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی جنت کے دروازے ان پر حرام ہوں گے جب تک کہ امت محمدیہ کا آخری پر جنت میں داخل نہ ہو جائے گا کیا تم وہی امت ہو کہ تمہارے پاس اور قومیں جنت کے اندر جائیں گی کیا تم وہی امت ہو جس کو میرے رب نے خیر امت سے یاد کیا کیا تم وہی امت ہو کہ میرے رب نے امت فسد سے یاد کیا کیا تم وہی امت ہو کہ قیامت کے دن جب ساری قومیں اپنے نبیوں کی نبوت کا انکار کر دیں گی اپنے رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیں گی اس امت محمدیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کی گواہی کے لیے اور ان کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کے لیے بلائے گا اے لوگوں داڑھی منانے والو حرام کا کھانے والوں اللہ کے گھر کو کرنے کیا تم نے نہیں سنا کہ سود کے ستر سے زائد دروازے ہیں اور سود کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ بلاکار کیا جائے اور ماں کے ساتھ جنا کیا جائے ماں اگر زندگی ہو اسے برسر عام برسر مجمع لا کر اس کے کپڑے نکالے جائیں ایک ننگی کتیا کی طرح بنایا جائے اور اس کے ساتھ مباشرت کی جائے یہ میرے اور میرے باپ کے الفاظ الفاظ نہیں یہ الفاظ حدیث پاک کے ہیں تعظیم نانوتوی کا فتوا ہوتا ہم فٹ بال کی طرح لاس مار کر ہٹ مار کر اڑا دیتے کہ تعظیم نانوتوی ہو سکتا ہے کہ کی تم ترجمانی کر رہے ہو احمد رضا خان کا فتوا ہوتا ہم دیوبند کے انار کے درخت میں جا کر پنا لے لیتے جماعت اسلامی کا فتوا ہوتا نظام الدین میں جا کر پنا لے لیتے تبلیغی جماعت کا حضرت جی کا فتوا ہوتا ہم جمیت کے دفتر میں جا کر پنا لے لیتے کیا کروں کیا کروں نہ امام محمد رضا خان کا فتوا ہے نہ ابو لالا مودودی کا قول ہے نہ مولانا قاسم نانوی کا قول ہے نہ احمد رضا خان کا فتوا ہے فتوا ہے سربر کون ہے آخائے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو اپنی بیویوں کو حلال کرنا ہے اپنی اولاد کو حلال کرنا ہے ماں کو تو جھٹلا سکتے ہو باپ کو تو جھٹلا سکتے ہو یہ آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے یہ زمین آسمان کے مقام پر جا سکتی ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے پہاڑ روئی کے کال کی طرح اڑ سکتے ہیں میرے رب کی سطح جلالت کی قسم اگر اپنے ایمان کی خیر منانا ہے میرے آقا کے قول میں شک نہ کرنا ورنہ تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا تمہاری بیوی حرام ہو جائے گی اور پیدا ہونے والی اولاد حرام کے نسخے سے پیدا ہوگی تمہارے نکاح باطل ہو جائیں گے تم مرتد ہو جاؤ گے مسجد سے جنازہ نہیں ملے گا مسلمانوں کا قبرستان تمہیں نصیب نہیں ہوگا اور تمہاری اولاد کے لیے مسجد کا نکاح نامہ نہیں ملے گا اور مسجد سے قاضی نہیں آئے گا بلکہ کوئی پنڈت آئے گا منتر پڑے گا آپ کے پھیرے پھروائے گا اور تمہاری موت کے بعد تمہارے لیے کریا کرم کر دیا جائے گا اور کسی مکان میں اور کسی کافروں کے قبرستان میں تمہیں دفن کر دیا جائے گا اے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے انبیاء کی صداقت تصدیق کرنے والے اور امت بسند کا لقب پانے والے خیر امت کا لقب پانے والے اور جن جنت کے اندر سب سے پہلی امت داخل ہونے والے نبیوں کے حق میں ان کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والے میرے آقا نے فرمایا سود کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ گنا کرے اپنی ماں کے ساتھ بلاکار کرے عورت اگر سود لیتی ہے وہ بیٹے کو بلا کر اپنے ساتھ ایسا کام کرتی ہے جیسا ایک کتیا کے ساتھ مکالا کرتا ہے ایک سور اپنی مادہ کے ساتھ جو کام کرتا ہے میں نے کہا کہ اگر یہ کسی جماعت کی ترجمانی ہوتی یہ کسی مفتی کا فتوا ہوتا یہ کسی جو ہے جماعت اور کی ترجمانی ہوتی ہم لات مار کر اس کو اڑا دیتے میرے آقا کا پرواد ہے میرے آقا کا قول ہے اور حدیث سچی حدیث ہے اور کتنے ہزاروں اور لاکھوں مسلمان ہیں جو اس کے اندر مبتلا ہیں تم ہی رہ گئے تھے اپنی ماؤں کے ساتھ کرنے کے لیے تم ہی رہ گئے تھے اللہ کے گھر کو ویران کرنے کے لیے اور تم ہی رہ گئے تھے قرآن شریف کی توہین کرنے کے لیے تم ہی رہ گئے تھے دینی مجالس کی عظمت کو پامال کرنے کے لیے تم ہی رہ گئے تھے علماء کرام کی پگڑیوں کو اچھالنے کے لیے تم ہی رہ گئے تھے داڑھی کا ٹھٹا اور مذاق کرنے کے لیے ارے کمینوں کہاں کہاں سے آ گیا تمہیں جگر تم اپنے سینے میں پتھر رکھتے ہو اپنے سینے میں لوہا رکھتے ہو ہمالیہ کا پہاڑ رکھتے ہو اور تم جو ہے کون سی سونے اور چاندی کی کان رکھتے ہو کہاں سے ہمت آ گئی یہ چہرہ لے کر داڑھی مڈا آخا کے دربار میں جاؤ گے یہ داڑھی بڑا چہرہ لے کر حوض کوثر کے پاس جاؤ گے یہ داڑھی بڑا چہرہ لے کر کفن میں لپٹ کر قبر میں جاؤ گے یہ ہمت کہاں سے آ گئی کیا تمہارے یہاں موتا نہیں ہوتی تمہارے یہاں جنازے نہیں نکلتے تمہارے یہاں کوئی قبرستان نہیں کیا تمہارے یہاں کوئی مسجد کے اندر جنازہ نہیں کتنی ہمت اور کتنا جگر اعلان تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے غدار ہے اے نبی تیرا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہمیں ٹھاکرے کا چہرہ پسند ہے اے نبی بش کا چہرہ پسند ہے اے نبی ٹونی ملیر کا چہرہ پسند ہے اے نبی ان یہودی اور عیسائی کتوں کا چہرہ پسند ہے جو قرآن شریف کو خلافت کے اندر لت پت کرتے ہیں اے نبی ان حرام دادوں کا چہرہ پسند ہے جو فلموں کے اندر کام کرتے ہیں سور کھاتے ہیں کتا کھاتے ہیں شراب پیتے ہیں بلاکار کرتے ہیں قوم و ملت کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں غلط غلط ایڈوٹیز کے اندر آ کر اشتہارات کے اندر آ کر قوم کی معیشت کو اور قوم کے مال کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں مسلمان کہاں سے تیرے میں ہمت پیدا ہو گئی کہاں سے تجھ میں جرت پیدا ہو گئی نبی کے مقابلے میں جرت دکھانے والے کمینے حرام زادے اسلام کے مقابلے میں جرت دکھانے والے تو کس کسی کافر کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے تو کسی انگریز کے حرام کے نسخے سے پیدا ہوا انسان تو ہو سکتا ہے میرے رب کی و جلالت کی قسم نہیں لگتا کہ تو مسلمان کے نسخے سے پیدا ہوا ہو اگر تو مسلمان کے نسخے سے پیدا ہوتا امریکوں سے ٹچ کر لیتا اگر تو مسلمان کے نسخے سے پیدا ہوتا بھاجپا سے ٹچ کر لیتا اگر تو مسلمان کے نسخے علاقے سے پیدا ہوتا تیرے پڑوس کے علاقے کے اندر رانچی میں وہ ٹیچر جس نے میرے آقا میرے مولا کے شان میں تو ہی نامی کلیمات تو بھی کوئی مرد ہے کہ بیٹی کے آبرو لٹتی رہے تو خاموش رہے تو بھی کوئی شوہر ہے کہ تیری بیوی کی آبرو لٹتی رہے کتنے آ کر آبرو لوٹے سور آ کر آبرو لوٹے گدھا آ کر عزت لوٹے اور تو خاموش رہے ہے دنیا میں کوئی مرد اپنی بیوی کی عصمت کا سودا کرے ہے دنیا میں کوئی باپ اپنی بیٹی کی آبرو کا سودا کرے ہے دنیا میں کوئی بیٹا اپنی ماں کی کا سودا کرے اپنی بیٹی کی آبرو کا سودا کرے اور کیسا مسلمان ہے تیرے پڑوس کے اندر رانچی کے علاقے میں ایک کالج کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر ایک ٹیچر میرے حبیب کو میرے آقا کو میرے مولا کو کائنات کے نبی کو خاتم الانبیاء کو ساقی کوثر کو شافی محشر کو ہمت کیسے ہوئی تیرے جسم میں خون نہیں کھول رہا ہے اس زندگی سے میں کہوں آج کی مجلس مقدس مجلس ہے آج کی مجلس مبارک مجلس ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہہ دے مولا یہ ننی منی بچیاں ہیں جو تیرے قرآن کو تحجد کے وقت سینے سے لگانے والی ہیں مولا یہ ننی منی بچیاں ہیں جو حدیث کو سینے سے لگانے والی ہیں مولا ان بچیوں کی نسبت سے آج یہ مجلس کو قائم کیا گیا ہے اے اللہ یہ ذلت کی زندگی سے اے اللہ یہ کتے اور سور سے بدتر زندگی سے ہمیں عزت کی موت دے دے ہمیں شہادت کی موت دے دے ہمیں کلیمی کی موت دے دے ہمیں سجدے کی موت دے دے ہمیں تلاوت کرتے ہوئے موت دے دے ہمیں مسجد میں اللہ تعلی اباب رحمتی کہتے ہوئے موت دے دے ہمیں ضرور پڑھتے ہوئے موت دے دے میرے رب کی ست و جلالت کی قسم اگر تم صحیح مانو میں مسلمان ہو مانگ لو اللہ سے موت کو یہ کوئی زندگی کہ نبی کی آبرو لٹتی رہے نبی کی عزت لٹتی رہے نبی کو گالیاں دی جاتی رہے تم سے تو وہ کتا بہتر تھا کہ جب اس کتے کے سامنے ایک عیسائی کتے نے میرے حبیب پاک کی شان میں گستاخی کی اور اس نے گالیاں دی کتا جھپٹنے لگا کتا بھوکنے لگا تو ایک اس کے دوست نے کہا کہ دیکھو آقا کو گالیاں نہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دو اس لیے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ نے آپ کی شان کو بڑھایا ہے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑا ہے اللہ نے میناروں میں اپنے تذکرے کے ساتھ نبی کا تذکرہ کیا ہے ارشد اللہ اللہ اللہ اللہ واشد اللہ محمد رسول اللہ یہاں پر اللہ کا نام وہاں نبی کا نام ورفانہ لکا ذکر اللہ نے کہا ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے اے عیسائی بھائی عیسائی بھائی نے عیسائی بھائی کو نصیحت کرنے لگا وسیعت کرنے لگا کہ دیکھو آخا کے شان میں گستاخی نہ کرو آخا کو گالیاں نہ دو تو اس نے کہا نہیں نہیں وہ جو میں حرکت کر رہا تھا میں جو نبی کی طرف انگلیاں دکھا کر اشارہ کر رہا تھا یہ کتے نے یہ سمجھا کہ میں پتھر اٹھا کر مار رہا ہوں اس لیے مجھ پر حملہ آور ہونے کی اس نے نیت کر لی اور مجھے حملہ کرنا چاہا ورنہ کتے کو کیا معلوم ہے کہ میں نبی کو گالیاں دے رہا ہوں میں نبی کی توہین کر رہا ہوں تو اس کے بعد جب دوبارہ کس نے میرے آقا کی شان میں میرے مولا کی شان میں غصہ کی اور نا با کری کہے اس زمین کو بولنے کی طاقت ہوگی اس آسمان کو کہنے کی طاقت ہوگی یہ چاند اور سورج میں گواہی دینے کی طاقت ہوگی یہ چیخ کر کہیں گے اس کتے نے اس عیسائی کتے پر ہو گیا وہ کتا اور وہ عیسائی کتا وہی جہنم رسید ہو گیا اور وہیں پر وہ مر گیا آج اس کتے جیسی ہمارے اندر نہیں ہے اس کتے جیسی حیا ہمارے اندر نہیں ہے اس زمانے کا کتا کیا آج سے آج کے مسلمانوں سے بڑھ گیا خیر امت سے بڑھ گیا امت بسند سے بڑھ گیا کے اندر کیا کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے اندر کیا کیا جا رہا ہے قرآن کے مقابلے میں کیا قرآن کو نہیں لایا گیا نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی نہیں پیدا کیا گیا کیا حدیث کے مقابلے میں کیا جھوٹی حدیثیں نہیں گھڑی گئی کیا مدرسوں کے مقابلے میں کیا جھوٹے مدرسے نہیں بنائے گئے اولیاء کے مقابلے میں اولیاء اللہ کے مقابلے میں کیا اولیاء شیطان نہیں بنائے گئے کون سا وہ زندگی کا رخ ہے وہ کون سا ہماری زندگی کا شعبہ ہے وہ دنیا کا کون سا حصہ ہے وہ کون سی نبی کی شان ہے وہ کون سی نبی کی سنت ہے کہ جس کا مذاق نہ کیا گیا ہو جس کا ٹھٹا نہ کیا گیا ہو سہارنپور کے علاقے میں جب دیوالی آئی دنیا میں دیوالی آتی ہے پٹاخے پھٹتے ہیں فجر کی نماز میں تحجب کے بعد میرے مسلمان بھائی جب مسجد کے لیے نماز کو جا رہے تھے نماز کے لیے مسجد کو جا رہے تھے اس وقت انہوں نے کلام اور راہ کے بنے ہوئے پٹاخوں کو دیکھا جس میں بارود رکھ کر میرے اللہ کے قرآن کو جو ہے ہوا کے اندر پرزوں کی طرح اڑا دیا گیا تھا یہ وہ اللہ کا قرآن تھا جس کو میرے رب نے کہا لو اللہ جب خاشیم متصدیم من خشیت اللہ کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جائے وہ پہاڑ چورا چورا ہو جائے وہ پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے ان کافر حرام دادوں نے یہ اسلام دشمنوں نے یہ مسلمان دشمنوں نے یہ قرآن دشمنوں نے کیا کام وہ نہیں کیا جس سے اسلام رسوا ہوتا ہو جس سے مسلمانوں کی شان میں فرق آتا ہو جنہوں نے آقا کی شان کا وہ کون سا حصہ رکھا جس کے اندر انہوں نے گستاخی نہ کی ہو کیا انہوں نے فلم نہیں بنائے کیا انہوں نے ناول کو نہیں لکھا کیا انہوں نے ڈراموں کو نہیں لکھا کیا انہوں نے جب فلم بنانا ہوتا کسی ڈاکو کو رکھنا ہوتا تو کیا نقلی داڑھی نہیں لگائی کسی دہشت گرد کو بتانا ہوتا نقلی امامہ نہیں لگایا اور گولا بارود چلانا ہوتا کسی مدرسے کو نہیں دکھایا حیال حیال کی آواز کو نہیں دکھایا مسلمانوں کس کے بچے ہو مسلمانوں توریت اور انجیل کو گلے لگانے والے ہو مسلمانوں کس رب کے تم ماننے والے ہو کس نبی کے تم ماننے والے ہو کس کعبہ کی طرف تم رخ کرنے والے ہو ایک کتا گستاخ رسول پر جھپٹ پڑے ایک کتا کتا کے رسول کو جہنم رسید کر دے وہ کون سا خون ہے وہ کون سا جگر ہے وہ کون سا دل ہے تمہارے سینے کے اندر وہ کون سا ہمالیہ پہاڑ ہے آقا کی توہین کی جا رہی ہو آقا کی تکلیف کی جا رہی ہو قرآن کو ابو غریب جیل کے اندر عراق کے اندر اور اسی طرح قوان کی جیل کے اندر جو امریکہ کی نام نہاد خطرناک جیل ہے اس جیل کے اندر کیا قرآن کو اللہ کے قرآن کو پاخانے کے اندر نہیں ڈالا گیا ٹائلٹ کے اندر نہیں ڈالا گیا ہمارے مجاہدوں کے سامنے قرآن شریف کے اوراق کو کھلا رکھ کر یہ عیسائی کتے کیا ان پر پیشاب انہوں نے نہیں کیا انہوں نے اس پر غلادت نہیں کی کیا انہوں نے اس کی توہین نہیں کی کیا انہوں نے کو جوتوں تلے نہیں روندا ابھی حال کے اندر ہمارے مرکز دیوبند کے اندر کلام پاک کو خنزیر کے چمڑے کے اندر رکھ کر کیا مسجد کے اندر انہوں نے نہیں پھینکا تھا کیا راجستھان کے اندر اور اسی طریقے سے یہاں مہاراشٹرا کے کئی علاقوں کے اندر انہوں نے کلام پاک کے اوراق کو گندگی کے اندر لٹ جو ہے ملوث کر کر اس کو انہوں نے محراب کے اندر نہیں رکھا تھا کئی مسجدوں کے اندر کیا اللہ کے قرآن کو نہیں جلایا تھا کب تک سوتے رہو گے آخر تمہارے سورے کی انتہا کیا ہے تمہاری غفلت کی انتہا کیا ہے تمہارے داڑھی مٹانے کی انتہا کیا ہے تمہارے سارے سود کھا کر اپنی ماں کو سرے بازار لا کر اگر زندہ ہو تو زندہ بلاکار کرنے کی انتہا کیا ہے میں تو یہ کہتا ہوں حدیث کے اندر زندہ اور مردے کا تذکرہ نہیں ہے اگر زندہ عورت ہے اگر زندہ ماں ہے تو وہ ماں کے ساتھ جنا کرے گا اور اگر عورت ہے وہ بیٹے کو بلا کر منہ کالا کرے گی اگر ماں مری ہوئی ہے میرے رب کی قسم وہ خبر کو پھاڑ کر وہ کفن کو پھاڑ کر اپنی مری ہوئی ماں کے ساتھ بلاکار کرے گا آخر ایک چٹھی ہمیں دے دو ایک جو ہے تم جو ہے درخواست ہمیں دے دو تمہارے دارالخصا کو دے دو تمہارے دارالفضا کو دے دو تمہارے عمارت شریعہ کو دے دو تمہارے علاقے کی پنچایت کو دے دو ہم نام نہاد ہم جو ہے منافق مسلمان ہیں ہم نام کے مسلمان ہیں ہمارا دل مسلمان نہیں ہے ہم داڑھی رکھنا نہیں چاہتے ہم سود سے بچنا نہیں چاہتے ہم نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہم پردہ کرنا نہیں چاہتے ہم تمہاری جماعت کو خوش کے ہاتھ پر بیت کرا دیں گے ہم تمہاری جماعت کو ٹونی ولیئر کی جماعت ہاتھ پر بیعت کرا دیں گے وہ بھی خوش ہو جائے گا کہ چلو مسلمانوں کے اندر جمہوری ذہنیت رکھنے والے مسلمان ہیں سیکولرزم ذہنیت رکھنے والے مسلمان ہیں مسلمانوں کے اندر اسلام سے نفرت کرنے والے مسلمان ہیں مسلمانوں کب تک یہ ہوتا رہے گا کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا میں مولانا کو کل کھلا مبارکبادی دینا چاہتا ہوں مولانا نے وہ کام کیا ہے جو کام آج وقت کی اہم ضرورت ہے انہوں نے لڑکیوں کے مدرسے کو قائم کیا یہ لڑکیوں کا مدرسہ میں یہاں مدارس کے جو ذمہ دار علماء ہیں اور محتمین ہیں اور مدرسین ہیں میں یہ کہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی وہ ان یہ سب دل قومن غیر کو سم ملا یقون اگر تم اپنی روش نہیں بدلو گے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے یوت کوئی قوم کو پیدا کرے گا جو تمہارے سے بہتر کام کرے گی تمہارے نام و نشان کو اللہ تبارک تعالیٰ مٹا کر رکھ دے گا شاید امریکہ کے سلت کا جواب امریکہ کی گالیوں کا جواب امریکہ کی خدائی کا جواب اس کے نمرود کا جواب اس کی فرونیت کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ وقت مدارس عربیہ صحیح طور پر دے نہیں پائے ایک قاضی عبد الرشید اللہ اس کی خبر پر کروڑوں رحمتیں رحمت ناصل کرے میرے اللہ دنیا کے چپے چپے میں غازی عبد الرشید پیدا کرے غازی عبد الرشید جب تک تو زندہ تھا ہم تجھے نہیں پہچان سکے آج ہم تجھے سلام کہتے ہیں آج تیری روح پر ہم تجھے جو ہے رحمت برسانی کی دعا کرتے ہیں کیا کام کر کے چلا گیا کیا کارنامہ انجام دے کر چلا گیا جو انجامہ آج اس وقت ہو سکتا ہے شیخ الہند کی ریشمری مال کی تحریک نے وہ کارنامہ انجام دیا ہو, ہو سکتا ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی مالٹا کی زندگی نے وہ کارنامہ انجام دیا ہو ہو سکتا ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہو ہو سکتا ہے انار کے درخت کے نیچے پڑنے والے دو محمودوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہو لیکن جب ہم اپنے چہرے کو ماضی قریب کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں علماء تمہارے قدموں کی اور تمہارے جو پر لگنے والی مٹی میرے رب کی قسم تمہارا مقام اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے تمہارا مقام آسمان کے فرشتوں کے یہاں اتنا بلند ہے کہ میں تمہارے خاک کی مٹی کو سرما بنانا چاہوں گا تمہارے پیروں میں لگنے والے کپڑے کو اپنی ٹوپی اور اپنا ماما بنانا چاہوں گا معافی چاہتا ہوں اے دار لوگ معافی چاہتا ہوں اے مظاہر معافی چاہتا ہوں اے ندوا معافی چاہتا ہوں چپے چپے میں پھیلنے والے مسلمانوں کے مدارس عربیہ جن میں ہندوستان کے مسلمانوں کا کروڑوں بجٹ لگتا ہے تم نے امریکہ کے ٹکر کا جواب معقول نہیں دیا تم نے ٹونی بلیر کا جواب نہیں دیا تم نے فتنا فلم کا جواب نہیں دیا تم نے ڈینمارک کے کارٹون کا جواب نہیں دیا تم نہو پڑھاتے رہے تم سرف پڑھاتے رہے تم تفصیل پڑھاتے رہے تم حدیث پڑھاتے رہے تم چار اماموں کے اقبال میں ایک امام کے قول کو ترجیح دیتے رہے تم امام بخاری کے ترجمت لباس کے اندر تم بحث و مباحثہ کرتے رہے تمہارے کلام پاک کے پڑھانے کو میں سلام کرتا ہوں تمہارے حدیث کی خدمات پر میں سلام کرتا ہوں تمہارے مدارس عربیہ کے ایک عمارت کے ذرے ذرے ذرے کو کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میں آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں علماء کرام کی معذرت کے ساتھ اور ان کی معافی کے ساتھ کہ انہوں نے وقت کے جو ہے للکار کا جواب نہیں دیا وقت کے فرعون کا جواب نہیں دیا وقت کے نمرود کا جواب نہیں دیا جبکہ میرے ஜலாலத் ہے ہمیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہمیں کسی گولے کی ضرورت نہیں ہمیں کسی بارود کی ضرورت نہیں اٹھ جا نوجوان میری بہن اٹھ جا میری بیٹی رہنے والوں کو گالیاں دی جا رہی ہے میری ماں اٹھ جا اتحجا بن کر اٹھ جا ہوں امارا بن کر اٹھ جا ہوں سلوا بن کر اٹھ جا زمیرہ بن کر اٹھ جا آسیہ بن کر اٹھ جا میری ماں میں سمجھتا ہوں اللہ نے جب کوئی ایمان کی دہلیز پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو بہت دور ہے فرمایا کہ کیسے خوشبو ہے تو فرمایا جبریل امین نے دنیا میں ایک عورت تھی جس کا نام آسیہ تھا اس کے کچھ تھا میری ماں آج کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا ماحول ساتھ نہیں دے رہا ہے میرا شوہر ساتھ نہیں دے رہا ہے میرے بھائی ساتھ نہیں دے رہے ہیں میری اولاد ساتھ نہیں دے رہی ہے میرا سماج ساتھ نہیں دے رہا ہے میرا معاشرہ ساتھ نہیں دے رہا ہے میرے حالات سامنے گمبھیر ہیں سامنے پرخطر ہیں اور سامنے ایک جو ہے ہلاک کرنے والی وادی ہے میری ماں میری آسیہ گی وہ یہ کہے گی میرا شوہر فرعون خود سے زیادہ ظالم تھا خود سے تیرے شوہر سے زیادہ ظالم تھا تیرے شوہر سے زیادہ متشدد تھا تیرے پاس جو دولت تھی اس سے کروڑوں دولت میرے پاس تھی تیرے پاس جو جھوپڑی تھی اس سے خوبصورت محل میرے پاس تھا ستر ہزار پردے تھے فرعون کے جو ہے تخت تک پہنچنے کے لیے شاید دنیا کے اندر تجریم م افلا تبصرون کیا تم نہیں دیکھتے کہ بہتی میرے قدموں کے نیچے ہیں بی بی آسیہ کا محل تمہارے محلوں سے زیادہ حسین تھا بی بی آسیہ کا شوہر تمہارے شوہروں سے زیادہ متشدد تھا بی بی آسیہ کا شوہر تمہارے شوہروں سے زیادہ ماندار تھا اس کے پاس دولت تھی اس کے پاس مال تھا اس کے پاس محل تھا لیکن حالات آئے شوہر دشمن بن گیا انہوں نے محل کو چھوڑ دیا انہوں نے مال کو چھوڑ دیا انہوں نے دولت کو چھوڑ دیا میری ماں جب ایمان کی تحلیف پر تو قدم رکھتی ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم وہ کارنامے انجام دینے لگتی ہے کہ تاریخ مردوں کی تیرے سامنے شرمسار ہو جاتی ہے نبی پہلی وہی کا بوجھ لے کر آئے میری ماں میرا اللہ صدیق کو بھیج سکتا تھا فاروق کو بھیج سکتا تھا آسمان سے جبرائیل اور نکائی کو بھیج سکتا تھا حاملان عرش کو بھیج سکتا تھا جنت سے رضوان کو بھیج سکتا تھا اور و کو بھیج سکتا تھا میری ماں تیری ذات اور تیری برادری میں سے اللہ نے ابا خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے آقا اقرا بسم ربی ربدی خلق کا پیغام لے کر آئے وزن محسوس کر رہے تھے سردیوں میں پسینہ آ رہا تھا اما تو وہی تھی کہ آقا کو سہارا دینے والی تھی اور تو یہ کہنے والی تھی کہ میرے میرے مولا ڈرنے کی ضرورت نہیں ڈرے وہ جو چور ہے ڈرے وہ جو کا ہے ڈرے وہ جو غیروں کے مال پر ڈاکہ ڈالے ڈرے وہ جو غیروں کی آبرو اور غیروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالے میرے آقا میرے مولا آپ تو سلا رحمی کرنے والے ہیں آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں میری ماں تو نے ایسے کلمات کہے مدرسہ مشرق کا ہو مدرسہ مغرب کا ہو مدرسہ شمال کا ہو مدرسہ جنوب کا ہو مدرسہ ہندوستان کا ہو مدرسہ عرب کا ہو پڑھانے والے تمل پڑھاتے ہو پڑھانے والے تیلگو میں پڑھاتے ہو <coughs> پڑھانے والے انگریزی میں پڑھاتے ہو میری ماں تو نے تاریخ کے اندر تو نے حدیث کی کتابوں کے اندر وہ جملہ سبق کر دیا وہ جملہ نقل کر دیا کہ قیامت تک تیری جملے کو نقل کیا جائے گا اور جب کبھی نقل کیا جائے گا تو تیری میری ماں حضرت فتیجہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کہہ کر نقل کیا جائے گا سب سے پہلا بوجھ اٹھانے والی تو تھی سب سے پہلے ہمدردی جتانے والی تو تھی سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی دینے والی والی میری ماں آج کے مرد بگڑے ہو چکے ہیں میں صاف کہتا ہوں نہ بردے ہو چکے ہیں ان کا خون کتے کے خون سے ٹھنڈا ہو چکا ہے میری ماں ایک کتیا اپنے پلوں کو جنم دینے کے بعد گلی کا کوئی آدمی اگر ان پلوں کو اگر ان کتیا کے بچوں کو چھیڑنے جاتا ہے تو کتیا کاٹنے کے لیے آ جاتی ہے میری ماں اگر کوئی مادہ سورنی اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے گلی کا بچہ اگر ان بچوں کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے سورنی کی کی سیرت جاگ جاتی ہے اس کی حمیت جاگ جاتی ہے میری ماں مردوں کا ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے مردوں کے اسلام کا جنازہ نکل چکا ہے یہ دوہرے مرد ہے جس کو میرے رب نے کلام پاک کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہم آخرت پر ایمان لائے میری ماں اللہ جو ہمارے ایمان کا فیصلہ کر والا مسجد کا ملا نہیں کرے گا دارالفتا کا مفتی نہیں کرے گا حدیث پڑھانے والا محدث نہیں کرے گا تفسیر پڑھانے والا مفسر نہیں کرے گا شیخ الحدیث نہیں کرے گا شیخ التفسیر نہیں کرے گا میرا رب رب رب العالمین ہمارے ایمان کا فیصلہ کرے گا ہمیں دنیا والے مومن کہتے رہے مسلمان کہتے رہے ملا کہتے رہے مولوی کہتے رہے علامہ کہتے رہے مفتی کہتے رہے لیکن اس دوہری پالیسی کی وجہ سے میرا رب کہتا ہے ہم من من الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما وما وما هم هم هم بمؤمنين بمؤمنين بمؤمنين کر دیکھو جو جہیز میں کلام پاک تمہیں کے طور پر ملا ہو کھول کر دیکھو وہ قرآن جو مردوں کے سامنے مردوں کے سامنے ثواب کے لیے تم نے بنا رکھا ہے کھول کر دیکھو وہ قرآن جس کو تم نے تعویذ اور فلیتوں کے لیے بنا رکھا ہے کھول کر دیکھو وہ قرآن جس کو تم نے غیروں کی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے بنا رکھا ہے کلام پاک کا پہلا پارہ اور اس کے دوسرے رقو کی پہلی آیت میرا رب کہتا ہے کہ تمہارا ایمان بغلا ہے تمہارا ایمان چھوٹا ہے ان المنافقین پتر فطر کی اصفلی النار تم ایک نمبر کے منافق ہو تمہارا ظاہر کچھ اور ہے تمہارا باطن کچھ اور ہے تمہارا نام کچھ اور ہے تمہارا کیریکٹر کچھ اور ہے تمہارا جو ہے گھروں کی حالت کچھ اور ہے اور گھروں کے اندر کی معیشت تمہاری کچھ اور ہے میرا رب کہتا ہے تم جو ہے جہنم کے سب سے پچھلے کھڈے کے اندر چلے جاؤ گے میری ماں تو وہ تھی کہ جب تو نے حضرت کا روح ادا کیا اور وقت کا جو ابو جہل تھا اس سے تو نے ٹک کر لی آج یہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ ایک ماس ایک معاوض جو بچہ بن کر جس نے ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا کیا آج قوم کے اندر کوئی ماس پیدا نہیں ہو سکتا کیا قوم کے اندر کوئی معاوض پیدا نہیں ہو سکتا صرف ابو جہل پیدا ہوتے رہیں گے ابو لہب پیدا ہوتے رہیں گے اے رب کائلات تو ماس کو بنانا بند بند کر دیا تو موفظ کو بنانا بند کر دیا تو عبداللہ کو بنانا بند کر دیا آسیہ کو بنانا بند کر دیا ام کو بنانا بند کر دیا حضرت سنیرا کو بنانا بند کر دیا حضرت فتیجا کو بنانا بند کر دیا مولا اگر تیرا فیصلہ ہے اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے نکال دے ہم یہ زندگی دیکھنا نہیں چاہتے کہ نبی کی حربت کا سودا ہوتا رہے نبی کی عزت کا سودا ہوتا رہے قرآن کی توحید ہوتی رہے یہ زندگی کے کیا مانے ہم نبی کے غلام بن کر ہم جرموں کے غلام بن کر ہم اولاد کے غلام بن کر ہم دنیا کی کتے بن کر اولاد زندگی گزارنا ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کوئی کافر ہوگا یہودی کا بچہ ہوگا کوئی ابو جہل کا بچہ ہوگا کوئی ابو لہب کا بچہ ہوگا وہ دنیا کا کتا ہوگا مولا ہم تیرے نبی کے نام لیوا ہے ہم جوتے ہی صحیح قرآن مسجد سے نکالنے والے ہیں ہم یہ زندگی دیکھنا نہیں چاہتے یہ بے عزتی یہ رسوائی کی زندگی مولا ہمیں پسند نہیں ہے بعض کی طاقت ہمیں دے دے کی طاقت ہمیں دے دے عبداللہ اللہ کی طاقت ہمیں دے دے کوئی بی بی آسیا پیدا کر دے کوئی خلیج پیدا کر دے کوئی امر اسما پیدا کر دے کوئی امر کلسوم پیدا کر دے کوئی سکینہ پیدا کر دے مولا ایسی ذلت زندگی تیری عزت کی ختم مولا ہم جھوٹ نہیں کہتے تو دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے تو کہتا ہے چاہ دو ہوئی نہیں بل حبل تو ہمارے شہر سے زیادہ ہے تو کلامن کاتبین کو ہمارے موڈوں پر رکھ رکھا ہے وہ ہماری دل کی حرکت کو حرکت کرنے پہلے جانتے ہیں مولا ہمیں وہ طاقت دے دے ہمیں وہ حوصلہ دے دے ہم سے لے ہم قرآن کا نام روشن کر سکے ہم نبی کی عصمت کو دوبارہ لا سکے مولا آج عزت رہی ہے اے اللہ تیرے نبی کے تیری نبی کی سنت اور تیرے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت آج امت کا بیٹا آج امت کا نوجوان صبح بجر کی نماز پڑھے بغیر اپنے چہرے پر مسکرا لگا کر ایک لاکھ چوبیس ہزار خبروں کی سنت پیشاب کی نالی کے اندر ڈال رہا ہے پاخانے کی نالی کے اندر ڈال رہا ہے دین کو کو کو کو چمن چمن چمن جس جس نے اپنے مبارک کے شاہ لہو سے جو ہے سیراب کیا تھا جس چمن کو تائف کی سرزمین کے اندر پتھر کھا کر سیراب کیا تھا جس چمن کو حسن حسین کا خون دے کر سیراب کیا تھا جس چمن کو ماس اور معاوض کی قربانیاں دیکھ کر سیراب کیا تھا مولا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے مسلمانوں کے پاس مال تو آ گیا مسلمانوں کے پاس تو دولت آ گئی مسلمانوں کے پاس سائنس آ گئی مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی مسلمانوں کے پاس ترقی آ گئی لیکن مولا اگر مسلمان بن سکا تو تاجر بن سکا مسلمان بن سکا تو کسان بن گیا مسلمان بنا تو ڈاکٹر بنا مسلمان بنا تو انجینئر بنا مسلمان بنا تو سافٹ ویئر انجینئر بنا مسلمان بنا تو ہارڈ ویئر انجینئر بنا مسلمان بنا تو ایم بنا مسلمان بنا تو منسٹر بنا مسلمان بنا تو ایم ایل اے بنا مسلمان بنا تو پنچایت کا پردھان بنا مولا کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان نبی کا غلام نہ بن سکا نبی کا غلام نہ بن سکا قرآن کو سیدھے سے لگانے والا نہ بن سکا حدیث کو سیدھے سے لگانے والا نہ بن سکا مولا ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے ہمارے خطاؤں کو تو درگزر کر دے ہمیں طاقت دے دے ہمیں حوصلہ دے دے ہماری عورتوں کے اندر وہ حوصلہ دے دے کہ وہ پھر سے حضرت کی سلطان شہید کو پیدا کر سکے پھر سے حسین احمد فیض مدنی کو وہ جنم دے سکے اور تو کیا ہو گیا ہے تمہیں ابو جہلوں کو تو پیدا کرنے سے تم پیچھے نہیں ہٹ رہی ہو وقت کے ابو لہب کو تم پیدا کر رہی ہو وقت کے نمرودوں کو تم پیدا کر رہی ہو وقت کے دجالوں کو تم پیدا کر رہی ہو اور گلی گلی کے اندر کوچے کوچے کے اندر جھوپڑی جھوپڑی کے اندر مکان مکان کے اندر ذرے ذرے کے اندر اسلام کی دشمنی کی بدبو تو آ رہی ہے کوئی حسن پیدا نہ ہو سکا کوئی حسین نہ پیدا ہو سکا کوئی قاسم نانوتوی نہ پیدا ہو سکا کوئی انار کے درخت کے نیچے پڑنے والے محبوب نہ پیدا ہو سکے کوئی امداد اللہ مہاجر مکی پیدا نہ ہو سکا کوئی شاہد العزیز جس کے ایک پتوے نے پورے عالم کے اندر پہلتا مچایا تھا میری ماں میری امت کی بیٹی ہو میرے آخا کی امت کی بیٹی ہو آخر تمہیں بھی میدان بہتر جانا ہے کیا منہ لے کر جاؤ گی آخا کے پاس کی بھیک لینے کے لیے میرے رب کی عزت و جلال عدالت کی قسم اپنے شوہر پر تکیہ نہ کرنا تمہارا شوہر تمہاری کفن کی گھاٹی باندھنے کے بعد الگ ہو جائے گا تمہاری اولاد پر تکیہ نہ کرنا تمہاری اولاد مینہا تم ناکی نوعید حکم کہہ کر تمہاری خبر پر اور تمہارے کفن پر فٹ ڈال کر آ جائے گی جائیداد کے جھگڑے میں ملبت ہو جائے گی اور تمہارے ماں باپ پر تمہاری اعلی اولاد پر تکیہ نہ کرنا میری مائیں میری بہنیں اگر شوہر کہتا ہے وہ حرام الدہر ایک نمبر کا جھوٹا ہے کوئی شوہر اگر کسی کو کام آتا کوئی بیوی اگر کسی کو کام آتی حضرت لو اپنی بیوی کے بارے میں کام آتے حضرت لو اپنی بیوی کے بارے میں کام آتے اور بیوی آسیہ اپنے شوہر فرعون کے بارے میں کام آتی میرا رب سچ کہتا ہے کلام پاک کا تیسواں پارا سورہ ابس کے اندر میرا رب کہتا ہے یوم امین پھر وہ امی ہی وا بھی وہ شاہ متی ہی شامی یغنی میری ماؤ کیا تمہیں مر کر نہیں جانا ہے میری ماؤ قبر کا تصور کرو کپن پہننے کا تصور کرو جنازے میں لکھنے کا تصور کرو تمہاری نماز جنازہ پڑھائے جانے کا تصور کرو آج تک کون سی وہ بیوی تھی جسے لیلا لیلا کہہ کر وہ چورو کا غلام وہ عورت کا غلام اس بیوی کے ساتھ خبر کے اندر زندہ اتر گیا ہو آج تک وہ کون سا بیٹا ہو جس نے ماں کے جوتوں کو سر پر رکھ کر غلامی کرنے والا ماں کی موت کے بعد وہ جنازے کے کے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں ماں کی موتا قبر اندر اتر چکا ہو میری یہ جھوٹے نعرے ہیں میری ماں یہ جھوٹے محبت کے دعوے ہیں میری ماں یہ کھوکھلی دنیا ہے یہ دھوکے کی دنیا ہے ومن حیات دنیا اللہ متا الغرور ایک مرتبہ قرآن کی بات مان لو ایک مرتبہ خدیجہ کے دامن میں آ جاؤ ایک مرتبہ ماں عائشہ کے دوپٹے کو پہن لو ایک ایک مرتبہ زینب اور ام کلثوم حضرت زنیدہ کے حوصلوں کو اپنے سینے سے لگا لو دھوکے میں نہ ہو یہ لیلا لیلا کہنے والے یہ میری جان کہنے والے تمہیں قبر میں ساتھ نہیں دیں گے تمہیں محشر میں ساتھ نہیں دیں گے میری ماں تیرا شوہر تجھے کیا ساتھ دے گا تیری تیری ماں اور تیرا باپ تجھے کیا ساتھ دے گا میرے رب کے قرآن کو تو کھول کر دیکھ لے کلام پاک کا سترواں پارا اور پورے حج کا پہلا رکو اور آیت نمبر ایک اٹھا کر دیکھ لے یا یونا سستک و ربک انلزلہ سستا آتی ہے قیامت کا جھٹکا اور قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم کلو مردیاتی ترنا سبارا ماہ بھی شدید میرا رب کہتا ہے میری ماں میری ماں ایک مرتبہ تو مان لے ایک مرتبہ مان لے تجھے میرے رب کی خدائی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تجھے جنت کی حروں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تجھے زینب روک کہتا ہوں میں تجھے کعبے کے خلاف کا واسطہ دے دے کر کر کہتا کہتا ہوں تجھے حجر اسود کے تحدث کا واسطہ ہوں میری ماں قدم فلموں میں کام کرنے والوں کی نقالی کرتی رہی تو آج تک فلموں میں اور ناٹکوں میں کام کرنے والی حرام دادیوں کی نقالی کرتی رہی میری ماں ایک مرتبہ عائشہ کے طریقے کو اپنا لے ایک مرتبہ حضرت زینب اور حضرت رقیہ کے طریقے کو اپنا لے ایک مرتبہ ام کلثوم ام ہانی کے ماں دیکھ موت سے پہلے تجھے جنت کے مزے آنے لگیں گے میری ماں تو دیکھ لے گی کہ تیرا گھر میں پہلے جنت کا ماحول کے اندر تبدیل ہو جائے گا کوئی کام نہیں آئے گا میرا رب کہتا ہے جو مرضی آتی اما ارزاد کی قیامت کا جھٹکا اتنا خطرناک ہوگا کہ حاملہ عورت جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے وہ زلزلے کے جھٹکے کی وجہ سے مزے عمل ہو جائے گا متز کل کلو آتی اما ارزاد کان کھول کر کان کھول کر سن لے آج میں کوئی مطلب کے اختلاف والی بات کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں آج کوئی میں آپسی جماعتوں کے جھگڑے کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بہت ہو گئے مناظرے بہت ہو گئے جھگڑے بہت ہو گئی بہت ہو گئے پٹھان اور سید انصاری کے اختلافات میری ماں اب جھگڑنے کا وقت نہیں ہے اب اختلاف کرنے کا وقت نہیں ہے آبرو لٹ رہی ہو ہم جھگڑے مسجدوں کے اندر رام دلہ کی مورتی رکھی جا رہی ہو ہم جھگڑے کے اندر یہودیوں کا قبضہ ہو ہم جھگڑے کنواں کھودا جاتا ہے جہاں کہیں تالاب کھودا جاتا ہے امت کی بیٹیوں کی وہاں پر جو ہے ناشیں نکلتی ہیں امت کے نوجوانوں کی ناشیں نکلتی ہیں اب بھی ہم جھگڑتے رہیں اب بھی ہم اختلاف کرتے رہیں اب بھی ہم لڑا لڑائی کرتے رہے میری ماں اب یہ لڑنے کا وقت نہیں میں کوئی لڑائی کی بات میں کوئی جھگڑے کی بات میں کوئی دیوبندی بریلی کی بات میں کوئی جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کی بات نہیں قرآن سب کا ایک ہے قرآن سب کا کا ایک ہے پاک سترواں پارا سلامواں کی دوسری آیت میرا رب کہتا ہے کہ وطن اما ہر دادو کلو کل تین اما ارزاد دودھ پلانے والی دودھ پلانے والے بچے کو پلا دے گی ہمارے مسلم مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کے جھٹکے سے پہلے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اچانک قیامت وفا ہو جائے گی اچانک قیامت کا زلزلہ وفا ہو جائے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں چھٹک دے گی تو وہ بچہ پیچھے پیچھے آئے گا اماں مجھے بھوک ابھی نہیں ختم ہوئی میں ابھی سیراب نہیں ہوا مجھے دودھ پلاؤ امی جان مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہی ہو میرا رب کہتا ہے بتس ہلو کلر مردیاتی تھی امنا ہر رہا ہے میرا رب کہتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بلا دے گی وہ یوں کہے گی بیٹا میں تجھے نہیں جانتی کہ تو کون ہے جب یہ دودھ پیتے بچے کو تو بلا دے گی تیرا شوہر تیرے ساتھ دے گا تیری اولاد تجھے ساتھ دے گی میری ماں تیری انگلیوں میں پھنسنے والی انگوٹھی کو تیری موت کے بعد اگر انگوٹھی پھنس گئی ہو اگر زیور تیرے کان اور ناک میں پھنس گیا ہو علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لینا تو نکالا جا سکتا ہے لیکن اس زیور کے ساتھ اس عورت کو دفن نہیں کیا جا سکتا میری ماں موت سے پہلے تو نے جو کھانا کھایا ہوگا وہ جو سالن عورت ہوگی جو موت کے بعد عورتوں کو غسل دیا کرتی ہے اسے پوچھ لینا ختم دے کر رب کے قرآن کو اس کے سر پر ختم دے کر پوچھ لینا کہ جو تو کھانا اپنے شوہر کی کمائی سے کھایا تھا پیٹ کو دفن کر پیشاب کے راستے سے منہ کے راستے سے ان دانوں کو نکال دیا جائے گا جو دانے نکل سکتے تھے جو کھانا نکل سکتا تھا دنیا کا کھانا خبر میں نہیں جا سکتا دنیا کا زیور خبر میں نہیں جا سکتا ہاتھ کی انگوٹھی خبر میں نہیں جا سکتی گلے اور کان کا زیور گلے جو ہے خبر میں نہیں جا سکتا میری ماں کس بات کے اندر تو مبتلا ہے میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کیا جنت قریب آ گئی جبریل امین عظیم نے کہا نہیں اے آقا کہ جنت کی خوشبو نہیں وہ وہ کہ جس نے دنیا میں وقت کے براؤن سے لی جس نے وقت کے مال کی قربانی دی جس نے وقت کے مال وقت کے محل کی قربانی دی اور جس نے جو ہے اپنے ہاتھ کے اندر لیے پیروں کے اندر لیے پھر روایتوں کے اندر آتا ہے میری ماں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو عیسائیوں کے دامن میں جا کر بنا لیتی ہے ذرا سی تکلیف ہوتی ہے پنڈتوں کے دامن میں جا کر بنا لیتی ہے میری ماں ذرا سا تجھے تکلیف اور فخر پاسا آتا ہے تو جادوگروں کے پاس جاتی ہے اور حاملوں کے جو ہے چکر کاٹنے لگتی ہے تو تو وہ تھی کہ تیرے ہاتھ کے اندر بیگوں کو کاٹا گیا تو تو وہ تھی کہ تیرے پیروں کے اندر بیگوں کو کاٹا گیا تو تو وہ تھی کہ تیرے سینے پر ایک بیٹی کو دیوا کر دیا گیا اور دوسری بیٹی کو دیوا کرنے کے لیے آیا وہ بیٹی دودھ پینے والی بیٹی تھی اور دودھ پینے والی بچی تھی نہ سوچنے لگی یہ تو دودھ پیتی بچی ہے میں کچھ کہہ کر بچ جاؤں گی اللہ نے تیری بیٹی کو زبان دے دی اور وہ بیٹی کہنے لگی اما جان کس بات کا انتظار ہے میری بڑی بہنا جنت میں چھوٹی بہنیں کا انتظار کر رہی ہے میری ماں تیری تاریخ یہ تھی کہ تو نے اسلام کے لیے تو نے نبی کے لیے تو نے ناموں سے رسالت کے لیے اپنے سینے پر دو دو بیٹیوں کو قربان کیا آج مردوں کے اندر شاید وہ طاقت نہیں آج شاید مردوں کے اندر وہ قوت نہیں تو نے ہاتھوں کے اندر میک ٹکوا لیے پیروں کے اندر سیلے ٹکوا لیے اور سینے پر وقت کے زبردست زہریلے بچھو کو اس نے رکھ دیا اور اس نے زہریلے سانپوں کو رکھ دیا آج ایک زری سی آنکھ کو برداشت نہیں کرتی ذریع سی تکلیف کو تو برداشت نہیں کرتی تیری ساتھ کی اور تیری برادری کی اور تیری سل کی ایک عورت جب بیوی بی آسیہ بنی اور اس کی یہ قربانیاں بنی میرے رب نے اس کے کارنامے کو ہمیشہ کے لیے اپنے کلام پاک کے اندر لکھ دیا وہ ذرا اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون اس حالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين اے میری ماں جب تو نے وہ کارنامہ انجام دیا کیا میرے رب نے تیرے کارنامے کو ہمیشہ کے لیے کلام پاک کی آیتوں کے اندر محسوس کر دیا اس ظالم فرعون نے اس کے چہرے کو محل کی طرف سونے کے اور چاندی کے زیورات کی طرف اور روپے پیسوں کی طرف کیا سولی دینے سے پہلے قتل کرنے سے پہلے تاکہ محل کو دیکھ کر ایمان کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے تاکہ محل اور مال و دولت کو دیکھ کر وہ جو ہے لالچ کے اندر آ کر پھر سے کو خدا ماننے لگے جب اس نے اس چہرے کو اس آسیہ کے چہرے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کی طرف کیا تو ماں اس وقت بھی تیری زبان پر تھی تب بھی تو خدا سے مانگ رہی تھی تھی تب تب بھی بھی تو خدا کے سامنے تعلیمات تیرا مرجا ماوا ملوا خدا تھا آج کیا ہو گیا کہاں پھٹک رہی ہے کہاں تو جو ہے گائے کا پاخانہ بتا رہی ہے کہاں تو کھیت اور کھلیان کے اندر اپنی اولاد کی دو روٹی کے ٹکڑے کے لیے محنت اور مزدور ہے اور کہاں کائنات نے تیری دعا کو کلام پاک میں لکھ دیا رب ملی بند کا بیسن تیری جنا مولا آج فرون کے جھوٹے محل کو میں چھوڑ رہی ہوں اس کے بدلے میں مجھے جنت میں محل دینا اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا اس جھوٹے فرعون کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ خود بیوی بی آسیہ سے میرے مولا میرے آقا کا نکاح پڑھوائے کتنا ان کا مقام قربانی کا اللہ نے مرحمت فرمایا جن جنت کے اندر حضرت آسیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوگی نقلی شوہر بدکار شوہر کو چھوڑا کائنات کا سب سے بہترین شوہر ملا نقلی بنا ہونے والی دولت اور بنا ہونے والے محل کو چھوڑا اللہ نے دعا کو قبول کیا اور جھوٹے اور بنا ہونے والے محل کے مقابلے میں اللہ نے جنت الفردوس عنایت فرمائی میری ماں تیری تاریخ یہ تھی تیرا کردار یہ تھا اور تیری سیرت یہ تھی کہ تیری خوشبو کو آسمان کے فرشتے محسوس کیا کرتے تھے جی، تیری خوشبو کی وجہ سے میرے آقا مغالطے میں آ گئے کہ کہیں جنت کی خوشبو نہ ہو جبر امین سے پوچھا تو جبر امین نے فرمایا نہیں نہیں یہ دنیا میں حضرت جی بی آسیہ کے قبر سے مہکنے والی ہے یہ تیری تاریخ یہ تیرا کردار میری ماں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارسہ ربیہ شاید وقت کے اہم ترین فریضے سے غافل ہو رہے ہیں میں للکار کر وقت کے فرعون کو کہتا ہوں وقت کے نمروز کو کہتا ہوں اب تو داڑیاں والوں کو داڑی والوں کو گالیاں دینے بند کر دے عوام والے کو گالیاں دینا بند کر دے وہ سن پہ نازک جس کو میرے رب نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہا کہ اس کی عقل آدھی ہے اس کی قوت آدھی ہے اس کا ایمان آدھا ہے اے کتے امریکہ قرآن پر حملہ کرنے والے حدیث پر حملہ کرنے والے نبی کے ناموز پر حملہ کرنے والے جامعہ ہفتہ کے اندر ننی منی بچوں کی جامع شہادت کو انجام دینے والے امریکی کتے ان بچوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ کوئی مسلمان کی کی فوج قرآن پڑھنے والے پڑھنے والی بچیوں پر طالبات پر کوئی بارود داغ سکتا ہے کوئی گولا داغ سکتا ہے وہ غلط فہمی کے اندر تھے وہ مغالطے کے اندر تھے ورنہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم اگر پتہ چلتا کہ مسلمان پاکستان کا فوجی یہ پلا جو مشرف امریکہ کا پالتو کتا اس کے اشارے پر اگر جامعہ ہفتہ پر حملہ ہونے والا ہوتا ایک بچی کھڑے ہو کر ام امارا کی طرح ام سلمہ کی طرح ایک بچی کھڑے ہو کر حضرت مدر کی طرح بعض اور کو جنم دینے والی ماں کی طرح پرویز مشرف کو امریکہ کو ٹھکانے لگا دیتی واشنگٹن کے اندر اس کا اس کی خبر بنا دیتی لیکن آج امریکہ سن لے اسلام کے دشمن سن لو مسلمانوں کے دشمن سن لو اب جو ہے یہ ننی منی بچی بچیا کھڑی ہوگی تم ان کو دہشت گرد کہو یہ ام امارا کا کام کریں گی یہ ٹیپو سلطان کو جنم دینے کا کام کریں گی یہ وقت شاہد العزیز کو پیدا کریں گی یہ وقت شاہ بلی اللہ کو پیدا کریں گی دیر سے آئے درست آئے میری ماں غلط راستے پر جا چکی تھی فلموں کی لائن میں جا چکی تھی کرکٹ میں کھیلنے والا وہ کھلاڑی جو بال اور گیند کو لے کر اپنی پیشاب کی جگہ پر کھستا ہے یہ ان کو دیکھنا پسند کرتی تھی امریکہ آج امت کی بیٹیاں جاگ چکی ہیں آج گلیوں گلیوں میں آج محلوں محلوں میں آج گنجان علاقوں میں بنجارے علاقوں میں آج سنسان علاقوں میں بناتے عائشہ کے نام پر آج خود بنا کے نام پر آج لڑکیوں کے مدرسوں کے نام پر تعلیم نسواں کے نام پر اب تو کتنوں کو دہشت گرد کہے گا کتنے دارلوم کو دہشت گرد کہے گا کتنے مظاہر کو دہشت گرد کہے گا امریکہ کیا تو نے انجام نہیں دیکھا کہ جب انار کے طرف کے نیچے دو محمود پیدا ہوئے اور دو محمودوں نے وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں شروع کیا تھا کوئی انہوں نے علی با کا قاعدہ نورانی قاعدہ شروع نہیں کیا تھا دو محمودوں نے تیرے جنازے ٹھکانے لگانے کی فکرے انہوں نے شروع کی تھی انہوں نے دشمنان اسلام کو ٹھکانا لگانے کی تحریک کو شروع کیا تھا انہوں نے انگریزوں کے اس سرزمین سے خاتموں کے اعلان کو انہوں نے وہاں سے جو ہے شروع کیا تھا امریکہ تو نے دیکھ لیا کہ جب ہندوستان کے اندر انگریزی حکومت تھی تو تیرے پاس تو کتے کہا کرتے تھے کہ انگریزی حکومت میں سورج گرو نہیں ہوتا یہ درخت انار کا دل جائے گا محمود ختم ہو جائیں گے محمود جیل میں چلا جائے گا اور تو نے حضرت رشید احمد گنگوہی جیسے منش انسان کو جیل میں ڈالنا چاہا امداد اللہ کو یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا حسین احمد مدنی کو روز متحرہ پر درس حدیث دینے پر تو نے مجبور کیا مجھے معلوم ہے تیرے سیاہ کارنامے تیرے غرو اور تیرا تکبر زیادہ دن تک پنپ نہ سکا تو دعویٰ کرنے والا کہ میری دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا امریکہ آج انار کا درخت پھیل گیا امریکہ آج انار کا درخت مردوں میں پھیل گیا امریکہ نوجوانوں میں پھیل گیا امریکہ سن لے گڑوں میں پھیل گیا امریکہ سن لے آج لڑکیوں کے اندر بھی پھیل گیا پھیل گیا پھیل گیا اتنا پھیلا اتنا پھیلا کہ آج انار کے درخت کے سائے میں سورج غروب نہیں ہوتا اور تو اتنا سکڑ گیا کہ چھ چھ دن تک تیری حکومت کے اندر سورج نظر نہیں آتا اور تو کیا تباہی دیکھنا چاہتا ہے اور تو کیا بربادی دیکھنا چاہتا ہے امریکہ سن لے میرے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج میں نے صبح میں حضرت مولانا کے قائم کے ہوئے مدرسے کی لڑکیوں کو بغور دیکھا میں نے ان کی آنکھوں میں جوش کو دیکھا میں نے امن کو دیکھا امریکہ تو یہ نہ سمجھنا کہ عورت سن پہ نازک ہے تیرے باپ نمرود کو میرے رب نے ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک کیا ہے تو اگر ان میں کوئی عائشہ کی بیٹی پیدا ہو جائے گی ان میں کوئی فتح کی بیٹی پیدا ہو جائے گی کوئی بعید نہیں اس چپل کی ایک مار سے تیرا واشنگٹن کا محل کر رہ جائے گا ہم نے سرو کسرا کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے روح اور ہرکل کو تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایسی حالت کے اندر جب مسلمانوں کو پٹیگر کہا جاتا رہا مسلمان بیون لگے کپڑے پہن رہے تھے مسلمان غربت کی حالت میں تھے مسلمان اجلاس کی حالت میں تھے مسلمان پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے مسلمان چمڑے کو پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے مسلمان جو ہے فخر واقع کی زندگی گزارا کیا کرتے تھے مسلمان تو مسلمان میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے اندر مال آتا دولت آتی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتی کنیز اور باندھی نے کہا کچھ تو رکھ لیتی کہا کہ چراغ کے اندر جلنے والا تیل ہے جو اس کے کام آئے گا یہ یہ سم سے نازک اٹھے گی اور اٹھ کر اما عائشہ کی نیابت کرتے ہوئے ام امارا کی نیابت کرتے ہوئے زنیرہ کی نیابت کرتے ہوئے جب تیرے باپ نمرود کو میرے رب نے ایک لگڑے مچھر سے ختم کر دیا تیرے باپ قوم آج قوم سمود کو ایک ہوا کے سے ختم کر دیا قوم شعیب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے سے ختم کر دیا تیرے باپ قوم لوت کو جو تیری جیسی بے حیائی کیا کرتا تھا تیری جیسی مکاری کیا کرتا تھا تیری جیسی اریاری اور رباطت کا کام کیا کرتا تھا ایک اپنے مخلوق کے فرشتے کے ذریعے سے اس بستی کو لے جا کر آسمان سے الٹ دیا تجھے ہلاک کرنے کے لیے امریکہ کسی بارود کی ضرورت نہیں کسی گولے کی ضرورت نہیں یہ ننی منی بچیاں تحجد کے وقت جب تیری اولاد جب تیری ضروریت ضلع کے اڈوں کے اندر ضلع کر رہی ہوگی عیاشی کے اڈے کے اندر عیاشی کر رہی ہوگی جب امریکہ تیرے ملک والے بے حیائی کا کام کر رہے ہوں گے یہ زینب نام کی بچی یہ سمیہ نام کی بچی تحجد کے وقت جب میرا رب کا آسمان دنیا کے اندر آ کر پوچھتا ہے المن مسترد کی طرز اللہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں یہ بیٹی مانگ لے گی میری بیٹی غافل ہو چکی تھی سنیما کی لائن میں جا چکی تھی بربادی کی لائن میں جا چکی تھی فیشنیبل ہو چکی تھی اب آ گئی ہے اس نے مدرسے کو اپنا لیا ہے امریکہ مدرسے کو ایک ریت کا روندہ نہ سمجھنا کہ لات مار کر تو اس کو ختم کر دے گا امریکہ ایک کھلونا نہ سمجھنا کہ جسے جو جلا کر ختم کر دے گا اور ایک جھوپڑی نہ سمجھنا کچھ جلا کر دیش کو نابود کر دے گا امریکہ اور اسلام اور مسلمان کے دشمنوں ہندوستان کے اندر امریکہ کے حرام نسخے سے پلے والے دشمنوں کان کھول کر سن لو کان کھول کر سن لو کہ یہ کوئی مدرسے جن کو تم پتہ دیواروں کے اندر دیکھ رہے ہو تم پھٹی ہوئی چٹائیوں کے اندر دیکھ رہے ہو ان مدرسوں کی نسبت محتمین کے باپ کی طرف نہیں ہے چندہ دینے والے باپ کی طرف نہیں ہے یہ مدرسے ابو ہریرا سے جڑے ہیں یہ مدرسے عبد الرحمان امتیاؤ سے جڑے ہیں یہ مدرسے حضرت عائشہ سے جڑے ہیں ہم جب پڑھتے ہیں محتمین کے پاپ کا نام نہیں لیتے ہم جب پڑھتے ہیں شیخ الحدیث کے باپ نہیں لیتے ہم جب پڑھتے ہیں امریکہ تجھے جو ہے تیری اولاد کے نام کا پتا ہو نہ ہو جب تیرے بچے کالج کے اندر ایڈمیشن لینے جاتے ہیں کالج کا پرنسپال جب تیرے بچوں سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہارے بھائی کتنے ہیں تو امریکہ کے کتے بتا دیتے ہیں ہمارے بھائی اتنے ہماری بہنیں اتنی اور جب پوچھتا ہے کہ تمہاری ماں کا نام تو ماں کا نام بتا دیتے ہیں امریکہ ہمارے پیشاب کے خطروں میں مدرسوں میں پڑھنے والی بیٹیوں کے پاخاوے میں ڈوب کر مر جا ہم تیرے لیے کی ہدایت کی دعا کر دیں گے کبھی اسلام پر آپ انگلی نہ اٹھانا کبھی آنکھ نہ دکھانا یہ بچیاں اٹھ جائیں گی ماں اس کو جنم دینے کے لیے یہ بچیاں اٹھ جائیں گی مافظ کو جنم دینے کے لیے یہ مدرس یہ حدیثیں جب پڑھائی جاتی ہیں اسماور جال کے اندر ایک ایک صحابی پر بحث کی جاتی ہے حدیث پڑھانے والا کہتا ہے میرے استاد نے مجھے زمزم پلائی وہ استاد کہتا ہے میرے استاد نے مجھے یوں زمزم پلائی وہ استاد کہتا ہے میرے استاد نے یوں مجھے زمزم پلائی مسلسلات الحدیث اٹھا کر دیکھ لے امریکی خود سے جب تیرے کالجوں کے اندر تیری یونیورسٹیوں کے اندر داخل ہونے والے اسٹوڈینٹ کے اتے پتے معلوم کیے جاتے ہیں اور معلوم کیا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے امریکہ سو مرتبہ جنم لے گا لیکن تیرے کوک میں پیدا ہو ہونے والے بچے اپنے باپ کا نام نہیں لے سکیں گے اس لیے کہ وہ حرام کے پلے ہزاروں سے پیدا ہوئے تو اپنے باپ کا نام نہیں لے سکتا حدیث کے اندر ایک ایک رابی کے بارے میں ایک ایک محدث کے بارے میں ایک ایک جو ہے حدیث کی لائن کے بارے میں زبر زیر کے بارے میں اور چودہ سو سال کی تاریخ کے بارے میں بتا دیں گے ہمارا محدث پڑھاتا ہے تو یہاں امام کا نام یہاں شیخ الحدیث کا نام محتمین کا نام نہیں لیتا جب پڑھاتا ہے ان ابو رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمان عن عن ابی عبد ابن عوف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ مدرسے عائشہ صدیقہ سے جڑے ہوئے ہیں یہ مدرسے ابو سے سے جڑے جڑے ہوئے ہوئے ہیں ہیں یہ یہ مدرسے مدرسے عبد ابن عوف حضرت ابو بکر سے جڑے ہوئے ہیں یہ مدرسے عثمان غنی سے جڑے ہوئے ہیں میرا خدا تجھے مجھے ہلا کر سکتا ہے میرا خدا زمین و آسمان کے نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے لیکن عبد الرحمان ابن عوف کے نام کو نہیں مٹا سکتا ابو بکر کی صداقت کو نہیں مٹا سکتا حضرت عمر کی عدالت کو نہیں مٹا سکتا حضرت عثمان کے حیا کے کارناموں کو ختم نہیں کر سکتا حضرت علی کے شجاعت کے کارناموں کو ختم نہیں کر سکتا امریکہ غلط ہی میں نہ رہنا یہ بوجیدہ عمارتوں میں رہنے والے بدرتے ہیں ان کا سلسلہ سے جڑا ہوا ہے ان کا سلسلہ ابو ہریرا سے جڑا ہوا ہے صفے کا سلسلہ میرے آقا میرے مولا سے جڑا ہوا ہے میرے مولا کا سلسلہ جبرائیل سے جڑا ہوا ہے جبرائیل کا سلسلہ رب کائنا سے جڑا ہوا ہے خبردار سن لے کہ جب کبھی میرے پالتو کتوں کے ذریعے سے میرے کسی مدرسے پر حملہ ہوگا جامعہ ہفتہ پر تو نے حملہ کیا انجام دیکھ لیا کہ پاکستان کے اندر کے ایک دانے کا پاکستان ممتاز ہو گیا کا محتاج ہو گیا پانی کے خطرے پترے کا محتاج ہو گیا دیکھ لیا مدارس پر انگلی اٹھانے کا انجام معصوم طالبات پر انگلی اٹھانے کا انجام جو کام کل تک ہمارے مدار عربیہ نہ کر سکے سن لے اب گلی کوچوں کے اندر دیہاتوں کے اندر جنگلوں کے اندر بحرانوں کے اندر یہ سن سم دو اللہ کے قرآن کو لے کر اب کھڑی ہو چکی ہے حدیث کے تلوار کو لے کر اب یہ کھڑی ہو چکی ہے اب تو اپنے کپڑے تیاری کر لے تو اپنے انتم سنسکار کی تیاری کر لے اب تو ایک مرتبہ آخری مرتبہ اپنے گھر کو دیکھ لے آخری مرتبہ اپنی آل اولاد کو دیکھ لے اس لیے یہ کوئی مقرر کا شولہ مقرر کی شولہ بیانی نہیں یہ کسی خطیب کا ڈائلاگ نہیں میرے رب نے تجھے پیدا کرنے والے نے تیرے باپ دادا کو پیدا کرنے والے نے اپنے کلام پاک کے اندر کہا وہ لدی ہر سلا رسول خدا ودین الحق الدین کلی کہ اس نے کہا کہ تمام دین مغلوب ہو جائیں گے میرے محمد کا طریقہ غالب آ جائے گا میرے رب نے کہا وکل جال حق وضاحت الباطل حق آئے گا چلا جائے گا میرے محمد کی مسواس حق ہے میرے محمد کے تصویر کے دانے حق ہیں میرے محمد کے داڑھی کے بال ہوئے مبارک حق ہیں میرے محمد کا سانپا حق ہے میرے محمد کی ادار میرے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جھپا حق ہے امریکہ تیرا سافٹ ویئر تیرا ہارڈ ویئر تیری راکٹ ٹیکنالوجی تیری سائنس تیرے علوم باطل ہیں میرے رب نے کہا بکل جان حق وضاحت الباطل ان الباطل کانا دا لہو کا مکہ اٹھے گا امریکہ تباہ ہو جائے گا مدینہ اٹھے گا آسٹریلیا اور برطانیہ تباہ اور برباد ہو جائے گا نوجوانوں کس بات کی دیر ہے اٹھو کمر بستہ ہو جاؤ اللہ کا نام لینے والے بن جاؤ توبہ کرو مسجد کی طرف لوٹ جاؤ خان خان کی طرف لوٹ جاؤ دیکھو اس کے جو ہے طاقت سے گھبرانا نہیں اس کی قوت سے گھبرانا نہیں یہ تو ہماری پھوکوں سے ختم ہو جائے گا یہ تو ہماری دعاؤں سے ختم ہو جائے گا یہ ہمارے ایک سجدے سے ختم ہو جائے گا وہ غرور کرے اپنے ہتھیار پر ہم ناف کریں گے اپنے سجدوں پر وہ غرور کرے اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہم ناف کریں گے رب کریم کے قرآن پر وہ غرور کرے اپنے جو ہے وائٹ ہاؤس پر ہم ناف کریں گے نبی کے روزے پر وہ غرور کرے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے علوم میں جدیدہ اور اپنی معیشت اور معاشرت پر ہم سفا مربا پر ناف کرنے والے ہم مینا کی وادیوں پر مر مٹنے والے ہم ہر سات پر قربانی دینے والے ہم جو ہے ظلم مصطلفہ کی شب پر ادا ہونے والے امریکہ تو نہیں ڈرا سکتا تو ڈرا چکا جو ڈرانا تھا وہ ختم ہو چکا مستلی پھر انتہا ہو چکی فلسطین کے اندر داخل ہوا آج جو ہے پیدا شدہ بچوں پر تو ظلم کر رہا ہے تو کشمیر کے اندر داخل ہوا تو عراق کے اندر داخل ہوا افغانستان کے اندر تو برگر کھاتے ہوئے یہ کہہ کر داخل ہوا تھا کہ تین مہینوں کی فیصلہ کن جنگ ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس پانچ سال کے اندر تین تین لاکھ جو ہے انتیس ہزار تیری لاشوں کو ہم نے امریکہ کے اندر واپس بھیج دیا اور لاکھوں افراد کو گونگا کر دیا لنگڑا کر دیا کون سا ہتھیار بنتا ہے کون سا ہتھیار طالبان بناتا ہے افغانستان کے اندر کون سا گولا بارود بنتا ہے امریکہ وہ ایمان کی طاقت تھی وہ قرآن کی حرارت تھی وہ نبی کا دامن تھا جس کی وجہ سے آج مجھے بھوت پینے پر ہم نے مجبور کر دیا ہم نے پاخانہ کھانے پر مجبور کر میرے بھائیوں یہاں پر آنے والے نوجوانوں میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر میں تمہیں نبی کی عزمت کا واسطہ دے کر جو ہو چکا ہو چکا میرا اللہ توبہ کو قبول کرنے والا میرا اللہ کو معاف کرنے والا بہت ظلم ہوا بہت ستم ہوا تم نے نہیں دیکھا جامعہ ہفتہ کے اندر یہ لوگ غلط خبر دیتے ہیں کہ ڈھائی ہزار دو ہزار غلط بات ہے ساڑھے سات ہزار طالبات میں دو ہزار ڈھائی ہزار طالبات کچھ اپنی مرضی سے چلی گئی اور کچھ کو انہوں نے وہاں سے نکلتا کر دیا بقیہ پانچ ہزار کے آس پاس خواتین جو تحجد کے وقت اٹھ کر قال اللہ خالا رسول کی صدائ لگایا کرتی تھی اس حرام زادے پالتو کتے نے دعا کرو آج کی مقدس مجلس میں خدا اسرائیل کے وزیر اعظم شیرون کو جو تو نے عذاب دیا اس سے بدتر عذاب اس کتے کو دے تاکہ پتا چلے مولا کے مساجد پر حملہ کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے معصوم طالبات پر انگلیاں اٹھانے والے کا نام کیا ہوتا ہے مولا وہ موت دے وہ زندگی دے موت کے لیے تڑپے کہ موت نہ ملے وہ بیماریاں دے کہ وہ خبر چاہے اسے خبر نہ ملے اس حرام زادے پال کو کتے نے آپ نہیں جانتے تمہیں اپنا کاروبار عزیز ہے تمہیں اپنی بیوی بچے عزیز ہیں تمہیں اپنی دولت اور تمہیں اپنے کھیت کھلیان عزیز ہیں ذرا اپنی دولت کی تجوری سے نکل کر ذرا اپنے سرمایے سے نکل کر ذرا اپنی آل اولاد کے محبت سے نکل کر امت کی بیٹیاں جو صبح سویرے قال اللہ خال رسول کو اس سداؤں سے فضاؤں کے اندر بلند کیا کرتی تھی ایک مرتبہ ان کو تو دیکھو تین مہینے پہلے اس حرام زادے نے کرنٹ کی لائن کو بند کر دیا تھا اور اس نے کیا گیس کی لائن کو بند کر دیا تھا پانی کی لائن کو بند کر دیا تھا ایک وقت کا کھانا آگے پیچھے ہو جائے شوہر تلاش دینے پر آ جائے ایک وقت کی عید برات کے موقع پر شوہر عید کا کپڑا نہ لے آئے تو عورت گھر سے جانے کے لیے تیار ہو جائے اور آنے دے میری مائیں اور میری بہنیں یہاں پر آنے والے نوجوانوں اب اٹھ جاؤ یہ جینا اسلام کے لیے ہو جائے یہ جین مرنا اسلام کے لیے ہو جائے یہ نوجوانی بہت ہو گئی کرکٹروں کے پیچھے بہت ہو گئی سیاست دانوں کی جے کال کہتے ہوئے بہت ہو گئی دنیا کی پوجا کرنے کے لیے میرے بھائی تجھے خدا کی خدائی کا واسطہ تجھے نبی کی عزمت کا واسطہ تجھے قرآن کے تاروں کا واسطہ تجھے نبی کے روزے کا واسطہ تجھے مدینے کی خاک کا واسطہ تجھے جنت البقی کا واسطہ جا نعرہ لگا کل ان سلاتی و نسخی و ومایا و مماتی للہ رب العالمین مولا آج کے بعد میرا جینا آج کے بعد میرا مرنا میری نماز میری قربانی مولا تیرے لیے ہے آج تک بیوی کے لیے جیتا تھا اے اللہ آج کے بعد میں بنا سے عائشہ کے لیے جوں گا اے اللہ آج تک اولاد کے لیے جیتا تھا آج کے بعد میری زندگی امت محمدیہ کے لیے ہوگی مولا کرکٹ میں کسی ٹیم کو ہارتے ہوئے دیکھ کر میرا خون بھڑکا کرتا تھا میری غیرت اور میری حمیت جو اس میں آیا کرتی تھی مولا آج کے بعد میں ہوں گا اور وہ کمینا اور وہ مردود شادی میں رسول اور شان رسول میں گستاخ کرنے والا ہوگا ان میں سے جس کی پہلے موت ہوگی وہ ہو جائے گی دونوں میں سے کوئی ایک زندہ نہ ہوگا بہت ہو گیا میرے بھائی بہت ہو گیا بہت ظلم ہو گیا بہت تشدد ہو گیا وہ پاکستان کے جو بے نظیر کے انتقال پر اور بے نظیر کے قتل پر وابیلا بچا دیا ریل اسٹیشنوں کو جلا دیا پولیس تھانوں کو جلا دیا گیا بسوں کو جلا دیا گیا بازاروں کو خواب کر دیا گیا یہ جو جامعہ ہفتہ کے اندر پانی کو بند کر دیا گیا گیس کو بند کر دیا گیا ٹیلیفون لائن کو کاٹ دیا گیا تم جان جانتے ہو تم جانتے ہو تمہارے پاس دس دس سال کا بیس بیس سال کا راشن موجود ہے میں جانتا ہوں تمہارے پاس غربت نہیں ہے تمہارے پاس اخلاص نہیں ہے تم دنیا کے حریث ہو تم دنیا کے لالو جی کتے ہو اللہ خبر میں جانے تک تمہیں دولت کی ہرس لگی رہے گی اور حمزت جمع جمع مانو تم گن گن کر جمع کر کر رکھتے ہو معلوم ہے کہ تم پر خدا کی لانت ہے معلوم ہے تم پر نبی کی بد دعا ہے تئی صاحب سینار و تئی صاحب درہم مجھے معلوم ہے کہ تم نبی کی بد دعا کا توق اپنے گلے کے اندر ڈال چکے ہو تمہیں معلوم ہے کہ جامعہ حفظہ کی بیٹیاں تین مہینے تک کیا کھاتی رہی تین مہینے تک کیا پیتی رہی تم جانتے ہو کہ صبح میں اگر کوئی فرق ملتا سادہ پانی میں بھگو کر شہری کی نیت سے کھا لیا کرتی تھی اور مغرب کے وقت بارش آتا یہی امت کی بیٹیاں اللہ عمانہ کا سم تو وہ بھی دامن کو کہہ کر دامن کو پھیلا کر افطاری کر لیا کرتے تھے تین مہینے بھوکے اور پیاسے رہ کر ان پر گولا داغا گیا ان پر بارود داغا گیا جب بی بی سی لندن والے اور میڈیا والے جب داخل ہوئے میری ماں تمہاری تاریخ وہ تھی تمہارا کردار وہ تھا کہ تم نے اپنی جان کو جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنا پسند کیا جب ہمارے غازی عبد الرشید رحمت اللہ علیہ انہوں نے تمہیں مجبور کیا تھا کہ اپنی ماؤں کے پاس چلے جاؤ اپنے شوہروں کے پاس چلے جاؤ تو تم نے غازی عبد الرشید کو کہا تھا کہ غازی عبد الرشید جب تم نے اللہ کے قرآن کو اسی دن کے لیے پڑھایا تھا تم نے نبی کی روایتوں کو اسی دن کے لیے پڑھایا تھا اسلام ہمارے سامنے مردہ ہو اور جو ملک کلمے کے نام پر بنا گیا ہو وہاں پر عیاشی ہو اور وہاں پر بے حیائی ہو وہاں پر امریکی حکومت ہو نہیں غازی عبد الرشید ہم تیرے ساتھ شہید ہوں گے ہم نے دیکھا میری بائیں کہ تم نے اپنے پریشانیوں کے اندر بینر لگایا ہوا تھا کہ یا شریعت ہوگی یا شہادت ہوگی شریعت کو تو تم نے نافذ نہ کر سکے لیکن تم نے شہادت کو جامع شہادت کو نوش کر لیا جب میڈیا والے تمہارے کے اندر گئے ہوئی جلے ہوئے بخاری کے اوراک اس کمی نے حرام رام امریکہ کے سال کو کتے نے جس کو داغا تھا وہاں پر تمہارے خون کے چھیٹے ملے جیسے حضرت عثمان غنی کے جامع شہادت کے نوش کرنے کے موقع پر کلام پاک کے اندر ان کے خون کے چھٹے چیٹے فسائن کا اللہ پر پڑے ہوئے تھے جب میڈیا والے گئے دیکھ کر سنگ گئے میری ماں جب ایمان کی تحریر میں تو قدم رکھتی ہے اور جب تو استحامت کا پہاڑ بنتی ہے ہزاروں مردوں کو تو ہرانے والی بنتی ہے ہزاروں مردوں کو تو شکست دینے والی بنتی ہے وہاں پر دیکھا الذين اذا اصابتهم مصیبہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات میڈیا والے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے میڈیا والے دیکھ کر اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دمانے لگے یہ کیا لکھا ہوا ہے ہمیں کون سے جو ہے چپل سے عورتیں مار رہی ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اللہ کے راستے میں مرنے والوں کو مرا ہوا نہ کہو بلکہ شہید کہو یہ آیتیں لکھ کر تم نے جان شہادت کو نوش کر لیا میری ماؤ آج وعدہ کرو آج کے بعد زندگی میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑو گی نوجوانوں وعدہ کرو کہ مرد دم تک اپنے چہرے سے جو ہے داڑھی نہیں نکالو گے نبی کے پاس جاؤ گے تو نبی کا چہرہ لے کر جاؤ گے فاروق کے پاس جاؤ گے فاروق کا چہرہ لے کر جاؤ گے عثمان کے پاس جاؤ گے عثمان کا چہرہ لے کر جاؤ گے مردوں مردوں والا کام کرو اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے گا تو میرے رب کا دنیا میں قانون یہ دستور یہ ہے کہ جب ہندوستان اور عرب والوں نے پردے کو بلا دیا تم جان ہو اس وقت پردے کی سب سے بڑی تحریک فرانس کے اندر چل رہی ہے اور تم حیرت کرو گے ہالینڈ کے ایئرپورٹ کے اندر وہ ہالینڈ جہاں پر زنا کی اجازت ہے جہاں پر لباست کی اجازت ہے جہاں درختوں کے آڑ کے اندر ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے جو کتا اپنی کتیا کے ساتھ کر سکتا ہے نہ پولیس پکڑے گی نہ ملٹری پکڑے گی ایسے ہالینڈ کے ایئرپورٹ کے اندر دو مسلم لڑکیوں نے یہ کہہ کر کہ تم جو ہمیں اچھے اچھے کپڑے دیتے ہو یہ آدھے آدھے کپڑے دے دیتے دیتے ہو ہو اسکٹ تنگ چولیاں اور تنگ لباس دیتے ہو میرے اما عائشہ کا لباس نہیں تھا جب ایئرپورٹ کے مینجمنٹ نے کہا کہ تمہیں ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی کرنی ہوگی یہ لباس پہننا ہوگا میری مائیں امت کی بیٹیاں تم نے وہ ریکارڈ قائم کیا کہ ایئرپورٹ کی ڈیوٹی پر پیشاب کر دیا اسے تھوک دیا کہا ایسی ڈیوٹی نہیں چاہیے کہ جس ڈیوٹی کے اندر ہمارا جسم الگتا ہو ہمارے جسم کی نمائش ہوتی ہو جسے قرآن اور حدیث ہمیں رنڈی پکارتا ہو ہمیں عورت کے ہو فرانس کی وہ حکومت جو متاثر حکومت کے نام سے مشہور ہے میری امت کی وہ بیٹی تھی جو کالج کے اندر اسٹاف پہن کر جا رہی تھی کالج کے مینجمنٹ نے منتظمہ کمیٹی نے لیکچرار نے کہا کہ چہرے کو چھپا کر نہیں آ سکتی اسکاف کو ڈال کر نہیں آ سکتی میری ماں تو ہی تو تھی تیری بیٹی ہی تو تھی کہ عدالتوں کے چکر کاٹ کر وقت کی حکومت کو للکار کر وقت کے فراؤن کو للکار کر قانون پاس کیا کہ مسلمان کی بچی کالج میں جائے گی تو پردے کے ساتھ جائے گی آج فرانس کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز سیکھنے والی ہے میری ماں تیرا برقع ہے تیرا نقاب ہے اور تیرا وہ شرم اور حیا کا حیا کی وہ چادر ہے جو فرانس کے لڑکی کی وجہ سے فرانس کے اندر انقلاب آیا میری ماں تو تھی کہ جامعہ ہفتہ کے اندر جامع شہادت کو تو کیا لیکن اسلام پر آج آنے تو نے نہیں دیا نوجوانوں بھائیوں بہنوں ایک آخری مرتبہ میں کہتا ہوں اردو اگر سمجھ میں آتی ہو اور ہماری بات اگر آپ تک پہنچ رہی ہو سمجھ میں آ رہی ہو بہت ہو گیا بہت ہو گیا فرعون نے بہت سر اٹھا لیا پانی بہت سر سے اونچا ہو گیا نمرود کی شیطانیت دجال کی دجالیت حد سے آگے بڑھ گئی اب تمہارے پڑوس کے اندر رانچی کے اندر نبی کی ذات پر نبی کی ناموز پر اور نبی کی عزت پر وہ حملہ کرنے لگے ہیں اب کیا تمہارے گھروں میں داخل ہو کر نبی کو گالیاں دینا باقی ہے اس لیے اللہ کے لیے اٹھو مایوس نہ ہو گناہوں سے توبہ کر لو میرا رب کہتا ہے اگر تم ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ لاؤ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی گناہ لاؤ میری ماں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے اللہ کرم کرنے والا ہے حدیث پاک کے اندر نوجوانوں اللہ کہتا ہے الجا اللہ لا فیم من رحمت اللہ اے وہ لوگوں جو ظلم و سیادتی کے اندر گناہوں کے اندر حد سے آگے بڑھ چکے ہو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اگر تم کہو تمہارے پیروں پر میں اپنا اماما اپنی ٹوپی رکھ کر کہتا ہوں میں زلیل ہو جاؤں میرے آقا کا دل شرمندہ نہ ہونے پائے میرے آقا کا طریقہ شرمندہ نہ ہونے پائے میرے اللہ کا قرآن اب اس کے بعد دلیل نہ ہو میرے نبی کے طریقہ اب دلیل نہ ہو انار کے درخت کے نیچے جو دو محمودوں نے جو طریقہ جو تحریک کو رائج کیا تھا اب وہ زمین کے نیچے دفن ہو چکی ہے آپسی اختلافات آپسی انتشار کا شکار ہو چکی ہے اٹھو انہیں متحد کرو اٹھو ان کے خونوں کو ملا دو ان کے جسموں کو ملا دو کہو کہ اب لڑنے کا وقت نہیں ہے اب اختلاف کرنے کا وقت نہیں ہے اب دہشت گردی کا جواب دینے کا وقت ہے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہی کمینہ امریکہ ہے یہی روس ہے یہی جو ہے جاپان ہے اور یہی آسٹریلیا ہے اور یہی برطانیہ ہے اٹھو نوجوانوں اٹھو اللہ کے لیے اٹھو اپنی نوجوانی ماض اور مومس کی طرح لگا دو عبداللہ ابانی کی طرح لگا دو وہ جواب دو جس اکبر نے جب جواب دیا تھا اپنے بیٹے عبد الرحمان کو بیٹے عبد الرحمان نے کہا تھا ابا جان بدر کے میدان میں آپ مجھے ملے تھے میری تلوار اٹھ چکی تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ جس گردن پر تلوار چلنے والی ہے وہ کوئی اور نہیں وہ میرا باپ ابو بکر ہے وہ میرا باپ صدیق ہے جس کو دنیا کے ممبر و محراب سے یہ سزا لگائی جاتی ہے اور ہم امتی امتی ابو بکر کہ میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل سب سے زیادہ جو ہے رحم دل اگر کوئی ہو سکتا ہے ابو بکر وہ ابو بکر کہنے لگا اے لوگوں کیا ابو بکر سے زیادہ تم نرم ہو چکے ہو اسلام کا معاملہ آیا آیا دین کا معاملہ آیا یہی ابو بکر صدیق کیا رحما بینہم کا جو ہے نصاف نہیں بنے تھے کیا انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمان سے نہیں کہا تھا عبد الرحمان بیٹے وہ کفر کی بات تھی اسلام کی بات تو یہ تھی کہ اگر تلوار میری ہوتی گردن میری ہوتی تو میں تیری گردن کو سر قدم کر دیتا اٹھو نوجوانوں اٹھو ابو بکر کی سیرت پر عمل کرو بدر کو یاد کرو حنین کو یاد کرو سبوک کو یاد کرو شیب ابی طالب کو یاد کرو تاریخ میں لگنے والے پتھروں کو یاد کرو سبوک میں پیٹ پر پتھر بننے والے پتھروں کو یاد کرو اس وقت کو یاد کرو کائنات کے سردار دونوں جہاں کے سردار سعید الہند سعید الجن سعید الصقلین آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن تھا بارہ رضی الاول کی تاریخ تھی اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے صحابہ کرام کفن کو ہٹا کر چادر کو ہٹا کر آپ کے چہرے پر دیکھنا چاہتے تھے ایک صحابی نے کہا اما کیا آج کا دن بھی شراب نہیں جلاؤ گی کیا آج کا دن بھی تم روشن نہیں کرو گی کمرے کو تاکہ صحابہ کرام آخری مرتبہ اپنے محبوب کا دیدار کر لے اپنے آقا کا دیدار کر لے میری اما عائشہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی نہیں میرے مولا دنیا سے گئے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے شراب تو ہے شراب میں جلنے کے لیے دیکھ نہیں ہے جو جو آقا جو مولا دنیا کو اتنی حقیق نگاہ سے دیکھتے تھے تم دنیا کے تاریخ اور پجاری اور دنیا کے کتے بن کر زندگی تم اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں کرو گے جس نے ہماری ماؤں کے پیٹ میں تین مہینے کے بعد ہماری زندگی ہماری موت ہماری روٹی پانی اور ہماری روزی کا وعدہ کر سکتا ہے جو خدا سور کو روزی دے سکتا ہے کتے کو روزی دے سکتا ہے وہ دین کے مجاہدوں کو روزی نہیں دے سکتا وہ دین کے غلاموں کو روزی نہیں دے سکتا دیکھو میرے رب کا وعدہ ہے یا یو الذین آمنو ان تنسر اللہ انسر ویثبت کو اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا کیا ہم تفسیر ابن کثیر کو بیان کریں کیا ہم تفصیل جلالین کو بیان کریں کیا ہم جو ہے ولی اللہ کے باقی کو بیان کریں اگر تم آنکھ رکھتے ہو پیشانی کی اگر تم دل رکھتے ہو اگر تم سمجھ رکھتے ہو اگر تم خرت رکھتے ہو اگر تم عقل رکھتے ہو اس دین پر چلنے والوں پر اللہ کی مدد نصرت کے وعدے کو دیکھو ملا عمر جو پورا عالم بھی نہیں محب بھلے پڑا ہوا تھا ایک آم جس کی سایہ ہو چکی تھی ایک پیر میں جس کا لنگڑ بنا چکا تھا آج وہ امریکہ جو زمین کے خزانوں کو تو معلوم کر سکتا ہے زمین کے ذخائر کو معلوم کر سکتا ہے بہتی نہروں کو گن سکتا ہے اڑتی چڑیا سے پر کو گن سکتا ہے امریکہ تیرے باپ نے تجھے حلال جنم دیا ہو تو میرے ملا عمر کا پتہ بتا دے امریکہ حلال لطفے سے تم پیدا ہوا ہے میرے اسامہ کا پتہ بتا دے زمین کے خزانوں کا پتہ بتانے والے اڑتی چڑیا کے پر کو گننے والے تجھے اسامہ نظر نہیں آتا اور تجھے ملا عمر نظر نہیں آتا تجھے طالبان کے مجاہد اور غازی نظر نہیں آتے ہر آئے دن آج پاک تو کتے حامد کردائی کو کہہ رہا ہے کہ بلاؤ ہم طالبان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہم یہی دن ذلت کا تیرا دیکھنا چاہتے تھے تیری رسوائی کا دیکھنا چاہتے تھے ایک بلا کون سا محل ہے اس کے پاس کون سا خزانہ ہے آم سے ایک آم کا محروم ہے پیروں سے ایک پیر کا لنگ اس کے ہاتھ میں ہے عمر کے آپ آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے جو ان چٹائیوں سے نکلا ہوا ہے جو انار کے درخت کی پیداوار ہے وہ وقت کی حکومت کو للکار رہا ہے تم خزانہ رکھ کر تم دولت رکھ کر تم مال رکھ کر تم جوانی رکھ کر تم صحت رکھ کر کیا تم وقت کے نمروز کو نہیں للکار سکتے بہت ہو گیا بہت ہو گیا نوجوانوں مسلمانوں اٹھو آج کے بعد کل صبح جو سورج پیغام لے کر آئے گا اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام لے کر آئے نبی کے روزے پڑے سورج سورج نبی کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر آقا کو اطلاع دے اے آقا آپ کی امت کے اندر سدھار آ گیا آپ کی امت بدر والی امت بن گئی آپ کی امت باس اور معاوض والی امت بن گئی آپ کی امت حسن اور حسین والی امت بن گئی آپ کی امت فاروق اور جو ہے صدیق والی امت بن گئی یہ پیغام لے کر آئے بہت ہو گیا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میرا رب توبہ کو قبول کرنے والا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے آج ختم کھاؤ مرتے دم تک نماز کو نہیں چھوڑنا مرتے دم تک داڑھی کو نہیں مڈانا مرتے دم تک عورت کو بے پردہ نہیں لانا یہ جو انگریز کو گھروں کے اندر گھسایا ہوا ہے تمہاری بہو کو تمہاری بیٹی کو کافر بھی دیکھ رہا ہے چمار بھی دیکھ رہا ہے یہودی بھی دیکھ رہا ہے ٹی وی میں آ کر اس کا دیکھنا تمہیں حرام ہے تمہاری عورتوں کا دیکھنا اسے حرام ہے جیسے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا حرام ہے ایسے عورتوں کا مردوں کو بھی دیکھنا حرام ہے وہ حدیث کے اندر ہے نابینا صحابی آ رہے تھے ادواج متحرات تھے پردہ نہیں کر رہے تھے آخا نے فرمایا تھا افا مانی انتما وہ تو اندھے ہیں تم تو اندھے نہیں ہو اس لیے اس کا جنازہ نکال دو اس یہودی ایجنٹ کا جنازہ گانے بجانے کا جنازہ نکال دو آ جاؤ مدرسے کی طرف آ جاؤ خان خاں کی طرف آ جاؤ رب کے قرآن کی طرف آ جاؤ تمہیں کعبے کے مینارے بلا رہے ہیں آ جاؤ تمہیں نبی کا روزہ بلا رہا ہے نبی کے روزے کی جالی کمت قدرہ تمہیں بلا رہا ہے مسلمانوں بہت ہو گیا مردوں کا جھوٹا کھا کر بہت ہو گیا کافروں کی ہڈیاں چبا کر کافروں اور چماروں کا پہن کر آ جاؤ مدینے کا ذرا ذرا تمہیں بلا رہا ہے کی زمین تمہیں بلا رہی ہے توبہ کر لو یا آمنو تو ایمان والو توبت نصوحا کر لو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے ایک واقعہ بیان کر کر اپنی بات کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں آقا کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دربار میں میرے لیے دیں میری توبہ کو اللہ قبول کرے میرے گناہوں کو معاف کرے آقا نے فرمایا کہ تم دعا کر لو میرا رب تو کہتا ہے ایک قدم بڑھو گے تو وہ دس قدم آئے گا تم چل کر جاؤ گے وہ دوڑ کر آئے گا وہ ادا سال کا عبادی حقیق مہینے قریب تم مانگو گے وہ دینے کے لیے تیار ہے نہیں آقا بہت بڑا گناہ ہو گیا آقا نے فرمایا کتنا بڑا کہا زمینوں سے سات زمینوں سے بڑا کیا اتنا خطرناک پھر کہنے لگا سات آسمانوں سے بڑا کہا کہ کیا ہے اتنا بڑا گنا سات زمینوں کے اندر وہ نہ سمے سات آسمان جو ہے اس کے سامنے ہلکے پڑ جائیں آخر کیا کیا سب الفاظ میں وہ کہنے لگا ہے آقا میں ایک لیلا سے محبت کیا کرتا تھا میں ایک لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا زندگی میں تو اس کی ملاقات نہ ہو سکی نہ آقا چھوڑو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے آقا نے فرمایا کہ جب بات کو تم نے کہا ہے تو مکمل بھی کر دو تو کہنے لگا جب اس کا انتقال ہو گیا تو شیطان میرے جسم میں داخل ہو گیا میری شہوت کی رقم پھڑکنے لگی میں رات کے سناٹے میں رات کی تاریخی میں قبرستان گیا اس کی خبر کو ڈھونڈ کر اس کی خبر کو کھودا کپن کو پھاڑا اے اللہ کے نبی اس کے بعد میں نے وہ کام کیا جس کو نہ میں زبان سے نکال سکتا ہوں نہ زمین و آسمان کے بڑی مجھے معاف کریں گے میں نے اس کی آبر و عزت کو لوٹ کیا آقا یہ سننا تھا حدیث کے الفاظ ہیں آپ کا چہرے انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا اللہ تیری توبہ کو قبول کرنے والا نہیں لوگوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں تم نے اتنا بڑا گنا تو نہیں کیا کہ قبر کو پھاڑ کر کسی عورت کی آبرو کو لوٹ لیا تم نے اتنا بڑا جرم تو نہیں کیا کہ اپنی لیلا کی آبرو کو قبرستان کے اندر جا کر اس کی موت کے بعد لوٹ لوٹا ہو میرے بھائیوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم بہت گنا ہو کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اب اللہ کیا معاف کرے گا نہیں دیکھو میرے رب کی عزت و جلالت کی وہ صاحب ابھی یہ کہہ کر بھی نہیں تھے آقا کی طرف بھی نہیں ہوئی تھی میرا اللہ اتنا رحم کرنے والا میرا اللہ اتنا گرم کرنے والا آسمان سے شمرے امین کو بھیجا اور بھیج کر کہا یہ بندہ جو آپ کے پاس ایک سوال لے کر آیا تھا محمد یہ بتاؤ اس بندے کو پیدا کرنے والے تم سے آقا نے اے اللہ سبحان رب العزت عزت یا ہم تو پاکی چاہتے ہیں اے اللہ ہم کیسے خالق ہو سکتے ہیں اللہ نے کہا نہ نہ خالق تو نہیں رازق تو ہو گئے کہا کہ نہیں اے اللہ ہم رازق بھی نہیں نہیں تم صحت دینے والے ہو گئے نہ اے اللہ ہم صحت دینے والے بھی نہیں نہیں تم سانسوں کے مالک ہو گئے نہیں اے اللہ ہم سانسوں کے بھی مالک نہیں اللہ نے فرمایا تم جو ہے اس کی زندگی کے مالک نہیں تم اس کے موت کے مالک نہیں تم اس کے صحت کے مالک نہیں تم اس کے بیماری کے مالک نہیں محمد تم کون ہوتے ہو گنہ کار بندہ اور رب کریم کے درمیان آنے والے میں نے جب وہ ارادہ کر کر آپ کے دربار میں آیا تھا میرے عزت و جلالت کی قسم تمہارے دربار میں سوال رکھنے سے پہلے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا لوگوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آج کی رات بڑی مقدس رات ہے آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے علماء کرام کی بیانوں کی نورانی رات ہے طلباء کے خطابات کی نورانی اور برکتوں والی رات ہے آج ہاتھ اٹھا کر دعا کر لو اے رب کریم بہت ہو گیا ہم جو ہے اسلام کے لیے کچھ نہ کر پائے اب چاہتے نہ چاہتے ہمارے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اسلام کے لیے قبول کر لے ہمارے بچوں کو بات اور مؤوس بنا دے ہمارے بڑوں کو صدیق و فاروق بنا دے ہماری عورتوں کو ام ہمارا سلمہ اور ذہیرہ بنا دے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے آبی باغ الحمد للہ